قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں مقدمہ الہ رب دین اور عبادت یہ چار الفاظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب و الہ ہے اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے نہ رب اور نہ الوحیت و ربوبیت میں اس کا کوئی شریک ہے لہٰذا اسی کو اپنا الہ اور رب تسلیم کرو اور اس کے سوا ہر ایک کی الوحیت اور ربوبیت سے انکار کر دو اس کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو اور ہر دوسرے دین کو رد کر دو وما ارسلنا من رسول الا الا لا انا ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے لہٰذا میری عبادت کرو وہ میں عمر اللہ لیا عما الحدہ صورت التوبہ اور ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا بجز اس کے کہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں ان نہادی ہی امتکم امتم واحدہ و ان ربکم فعبدون صورت الانبیاء یقیناً تمہارا یہ گروہ ایک ہی گروہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں لہٰذا میری عبادت کرو قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء سورة الانعام کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے فمن كان يرجو لقاء ربه ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك احدا تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کی عبادت شریک نہ کرے صورت القحف ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله وجتنب الطاغود سورة النحل ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو افغیر دین اللہ یبغون ولہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وعلیہ یرجعون سورہ آل عمران تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب چاروں ناچار اسی کی متی ہیں اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین صورت الزمر اے نبی کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ان اللہ ربی و رب رب کم مستقیم عمران اللہ ہی میرا بھی ہے اور تم سب کا بھی لہذا اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے یہ چند آیات محض نمونے کے طور پر ہیں ورنہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا وہ اول نظر میں محسوس کر لے گا کہ قرآن کا سارا بیان انہی چار اصطلاحوں کے گرد گھوم رہا ہے اس کتاب کا مرکزی خیال سینٹرل آئیڈیا یہی ہے کہ اللہ رب اور الہ ہے اور ربوبیت و الوحیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے لہٰذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے اور دین خالصتاً اسی کے لیے ہونا چاہیے اصطلاحات اربعہ کی اہمیت اب یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان چاروں اصطلاحوں کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ الہ اور رب کا مطلب کیا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے اور دین کسے کہتے ہیں تو دراصل اس کے لیے پورا قرآن بے معنی ہو جائے گا وہ نہ توحید کو جان سکے گا نہ شرک کو سمجھ سکے گا نہ عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کر سکے گا اور نہ ہی اللہ کے لیے دین خالص کر سکے گا اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحوں کا مفہوم غیر واضح اور نامکمل ہو تو اس کے لیے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہوگی اور قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل رہ جائیں گے وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا اور اس کے باوجود بہت سے ارباب من دون اللہ اس کے رب بنے رہیں گے وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور پھر بھی بہت سے معبودوں کی عبادت میں مشغول رہے گا وہ پورے زور کے ساتھ کہے گا کہ میں اللہ کے دین میں ہوں اور کسی دوسرے دین کی طرف اسے منسوب کیا جائے تو لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا مگر اس کے باوجود بہت سے دنوں کا قلادہ اس کی گردن میں پڑا رہے گا اس کی زبان سے کسی غیر اللہ کے لیے الہ اور رب کے الفاظ تو کبھی نہ نکلیں گے مگر یہ الفاظ جن معانی کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے اس کے بہت سے الہ اور رب ہوں گے اور اس بیچارے کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں نے واقعی اللہ کے سوا دوسرے ارباب و الہ بنا رکھے ہیں اس کے سامنے آپ اگر کہیں کہ تو دوسروں کی عبادت کر رہا ہے اور دین میں شرک کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ پتھر مارنے اور منہ نوچنے کو دوڑے گا مگر عبادت اور دین کی جو حقیقت ہے اس کے لحاظ سے واقعی وہ دوسروں کا عابد اور دوسروں کے دین میں داخل ہوگا اور نہ جانے گا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ حقیقت میں دوسروں کی عبادت ہے اور یہ حالت جس میں میں مبتلا ہوں حقیقت میں غیر اللہ کا دین ہے غلط فہمی کا اصل سبب عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ الہ کے کیا معنی ہیں اور رب کس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ ہی اکیلا الہ اور رب ہے اور الوحیت اور ربوبیت میں کسی کا قطعا کوئی حصہ نہیں تو وہ پوری بات کو پا گئے انہیں بلا کسی التباس و اشتباہ کے معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لیے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ کے لیے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے جنہوں نے مخالفت کی یہ جان کر کی کہ غیر اللہ کی الوحیت و ربوبیت کے انکار سے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے اور جو ایمان لائے وہ یہ سمجھ کر ایمان لائے کہ اس عقیدے کو قبول کر کے ہمیں کیا چھوڑنا اور کیا اختیار کرنا ہوگا اسی طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے ان کو معلوم تھا کہ عبد کسے کہتے ہیں عبودیت کس حالت کا نام ہے عبادت سے کون سا رویہ مراد ہے اور دین کا کیا مفہوم ہے اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر دین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ تو انہیں قرآن کی دعوت کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ تعلیم ہماری زندگی کے نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصل معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لیے الہ اور رب اور دین و عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے انہی دونوں وجوہ سے دور اخیر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے مثلا لفظ الہ کو قریب قریب بتوں اور اور دیوتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا رب کو پالنے پوسنے والے یا پروردگار کا مترادف ٹھہرا دیا گیا عبادت کے معنی پوجا اور پرستش کے کیے گئے دین کو دھرم اور مذہب یعنی ریلیجن کے مقابلے کا لفظ قرار دیا گیا تاغوت کا ترجمہ بت یا شیطان کیا جانے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعا ہی سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بتاؤں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا قرآن کا منشا پورا کر دیا ہے حالانکہ الہ کا مفہوم اور جن جن چیزوں پر عائد ہوتا ہے ان سب کو وہ اچھی طرح پکڑے ہوئے ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ یہ ہم غیر اللہ کو الہ بنا رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم نہ کرو لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے سوا کسی کو پروردگار نہیں مانتے لہٰذا ہماری توحید مکمل ہو گئی حالانکہ رب کا اطلاق اور جن مفہومات پر ہوتا ہے ان کے لحاظ سے اکثر لوگوں نے خدا کے بجائے دوسروں کی ربوبیت تسلیم کر رکھی ہے قرآن کہتا ہے کہ تاغت کی عبادت چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے شیطان پر لانت بھیجتے ہیں اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لہٰذا ہم نے قرآن کی یہ بات بھی پوری کر دی حالانکہ پتھر کے بتوں کے سوا دوسرے طاقتوں سے وہ چمٹے ہوئے ہیں اور پرستش کے سوا دوسری قسم کی عبادتیں انہوں نے اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لیے خاص کر رکھی ہیں یہی حال دین کا ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی مذہب اسلام قبول کر لے اور ہندو یا عیسائی یا یہودی نہ رہے اس بنا پر ہر وہ شخص جو مذہب اسلام میں ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے دین کو خالص کر رکھا ہے حالانکہ دین کے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہے غلط فہمی کے نتائج بس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقائش نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے لہذا قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحوں کو پوری پوری طرح سمجھا جائے اگرچہ میں اس سے پہلے اپنے متعدد مضامین میں ان کے مفہوم پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن جو کچھ اب تک میں نے بیان کیا ہے وہ نہ تو بجائے خود تمام غلط فہمیوں کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے اور نہ اس سے لوگوں کو پوری طرح اطمینان حاصل ہو سکتا ہے اس لیے اس مضمون میں میں کوشش کروں گا کہ ان چار اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کر دوں اور کوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ ملتا ہو الہ لغوی تحقیق اس لفظ کا مادہ الف لام ہا ہے اس مادے سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے حیران و سرگشتہ ہوا اس کی پناہ میں جا کر یا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون و اطمینان حاصل کیا آدمی کسی مصیبت یا تکلیف کے نزول سے خوف زدہ ہوا اور دوسرے نے اس کو پناہ دی آدمی نے دوسرے کی طرف شدت شوق کی وجہ سے توجہ کی اونٹنی کا بچہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا ماں کو پاتے ہی اس سے چمٹ گیا پوشیدہ مستور ہوا نیز بلند ہوا عبادت کی ان تمام معانی مصدریہ پر غور کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یا الہ کے معنی عبادت پرستش اور الہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے ایک انسان کے ذہن میں عبادت کے لیے اولین تحریک اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہے وہ کسی کی عبادت کا خیال تک نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ گمان نہ ہو کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے خطرات اور مسائب میں اسے پناہ دے سکتا ہے اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے دو پھر یہ بات کہ آدمی کسی کو حاجت روا سمجھے اس تصور کے ساتھ لازم و ملزوم کا تعلق رکھتی ہے کہ وہ اسے اپنے سے بالا تر سمجھے اور نہ صرف مرتبے کے اعتبار سے اس کی برتری تسلیم کرے بلکہ طاقت اور زور کے اعتبار سے بھی اس کی بالادستی کا قائل ہو تین پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ اسباب و علل کے تحت جن چیزوں سے بالموم انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور جن کی حاجت روائی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے یا اس کے حدود علم کے اندر واقع ہوتا ہے ان کے متعلق پرستش کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا مثلا مجھے خرچ کرنے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے میں جا کر ایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی درخواست کرتا ہوں وہ میری درخواست کو قبول کر کے مجھے کوئی کام دیتا ہے اور اس کام کا وہ مجھے معاوضہ دیتا ہے یہ سارا عمل چونکہ میرے حواس اور علم کے دائرے کے اندر پیش آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے میری یہ حاجت کس طرح پوری کی ہے اس لیے میرے ذہن میں اس کے لائق پرستش ہونے کا وہم تک نہیں گزرتا پرست پرستش کا تصور میرے ذہن میں صرف اسی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے جبکہ کسی شخصیت یا اس کی طاقت یا اس کی حاجت روائی اور اثر اندازی کی کیفیت پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہو اس لیے معبود کے معنی میں وہ لفظ اختیار کیا گیا جس کے اندر رفعت کے ساتھ پوشیدگی اور حیرانگی اور سرشتگی کا مفہوم بھی شامل ہے چار پھر جس کے متعلق بھی انسان یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ احتیاج کی حالت میں حاجت روائی کر سکتا ہے خطرات میں پناہ دے سکتا ہے اضطراب میں سکون بخش سکتا ہے اس کی طرف انسان کا اشتیاق کے ساتھ توجہ کرنا ایک امر ناگزیر ہے بس معلوم ہوا کہ معبود کے لیے الہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ یہ ہیں حاجت روائی پناہ دہندگی سکون بخشی بالا تری و بالا دستی ان اختیارات اور ان طاقتوں کا مالک ہونا جن کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ معبود قاضی الحاجات اور پناہ دہندہ ہو سکتا ہے اس کی شخصیت کا پرسرار ہونا یا منظر عام پر نہ ہونا انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا اہل جاہلیت کا تصور الہ اس لغوی تحقیق کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ الوحیت کے متعلق اہل عرب اور امم قدیمہ کے وہ کیا تصورات تھے جن کی تردید قرآن کرنا چاہتا ہے ایک وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً سورہ مریم اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ سورہ یاسین اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے ان کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے پشتبان ہیں مشکلات اور مصائب میں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی حمایت میں وہ خوف اور نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں دو فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب سورہ ہود جب تیرے رب کے فیصلے کا وقت آ گیا تو ان کے وہ الہ جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے اور وہ ان کے لیے تباہی و ہلاکت کے سوا کسی اور چیز میں اضافے کا سبب نہ بنے والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان يبعثون الہکم الہ واحد سورة النحل اور اللہ کے بجائے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں مردہ ہیں نہ کہ زندہ اور انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے لا تدعو مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو سورة القصص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکا سورہ یونس جو لوگ اللہ کے بجائے دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ محض وہم پر چلتے ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں ان آیات سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے ایک یہ کہ اہل جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے انہیں مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے یا بالفاظ دیگر ان سے دعا مانگتے تھے دوسرے یہ کہ ان کے یہ الہ صرف جن یا فرشتے یا دیوتا ہی نہ تھے بلکہ وفات یافتہ انسان بھی تھے جیسا کہ اموات غیر احیاء وما شعرون ایان یبعثون سے صاف ظاہر ہوتا ہے تیسرے یہ کہ ان الہوں کے متعلق وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کو مدد پہنچانے پر قادر ہیں یہاں دعا کے مفہوم اور اس امداد کی نوعیت کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے جس کی الہ سے توقع کی جاتی ہے اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لیے پکارتا ہوں یا اگر میں بیمار ہوتا ہوں اور علاج کے لیے ڈاکٹر بلاتا ہوں تو اس پر نہ دعا کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے معنی خادم یا ڈاکٹر کو الہ بنانے کے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے نہ کہ اس سے ما فوق لیکن اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کی بجائے کسی ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہوں تو یہ ضرور اس کو الہ بنانا اور اس سے دعا مانگنا ہے کیونکہ جو ولی صاحب مجھ سے سینکڑوں میل دور کسی قبر میں ہیں ان کو پکارنے کے یہ معنی ہیں کہ میں ان کو سمیع و بصیر سمجھتا ہوں اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ عالم اسباب پر ان کی فرما روائی قائم ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ تک پانی پہنچانے یا میری بیماری کو دور کر دینے کا انتظام کر سکتے ہیں الحاد القیاس ایسی حالت میں کسی دیوتا کو پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ پانی یا صحت یا مرض پر اس کی حکومت ہے اور وہ فوقت طبعی طور پر میری حاجت پوری کرنے کے لیے اسباب کو حرکت دے سکتا ہے الہ کا وہ تصور جس کی بنا پر دعا مانگی جاتی ہے محالہ ایک فوق طبعی اقتدار ہے یعنی ایک سپر نیچرل اتھارٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی فوق طبعی قوتوں کے مالک ہونے کا تصور ہے تین ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون سورة الأحقاف تمہاری ارد گرد جن بستیوں کے آثار ہیں ان کو ہم ہلاک کر چکے ہیں انہیں ہم نے بار بار بدل کر اپنی نشانیاں دکھائی تھیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو انہوں نے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اللہ کے سوا اپنا الہ بنایا تھا انہوں نے نزول عذاب کے وقت کیوں نہ ان کی مدد کی مدد تو درکنار وہ انہیں چھوڑ کر غائب ہو گئے یہ تھی حقیقت ان کے جھوٹ اور ان کی من گھڑت باتوں کی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون سوره ياسين کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا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 ہیں ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سورة يونس وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچانے پر قادر ہیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے الہوں سے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے اور ان کے اوپر کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ کا تصور رکھتے تھے جس کے لیے ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا اور دوسرے الہوں کے متعلق ان کا اصل عقیدہ یہی تھا کہ اس خداوند اعلیٰ کی خدائی میں ان الہوں کا کچھ نہ کچھ دخل اور اثر ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے ان کے ذریعے سے ہمارے کام بن سکتے ہیں ان کی سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں انہی خیالات کے بنا پر وہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی الہ قرار دیتے تھے لہٰذا ان کی اصطلاح کے مطابق کسی کو خدا کے ہاں سفارشی قرار دے کر اس سے مدد کی التجا کرنا اور اس کے آگے مراسم و تعظیم و تکریم بجا لانا اور نظر و نیاز پیش کرنا اس کو الہ بنانا ہے چار وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فئیہ فرحبون سورة النحل اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ دو الہ نہ بناؤ الہ تو ایک ہی ہے لہذا تم مجھی سے ڈرو وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا سورة الانعام اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو الا یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے تو وہ البتہ ہو سکتا ہے ان نقول الا اعتراك بعض الہتنا بسوء سورہ ہود ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے الہوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے ان آیات سے معلوم ہوا کہ اہل جاہلیت نے اپنے الہوں سے یہ خوف رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہم نے ان کو کسی طرح ناراض کر دیا یا ان کی توجہات و عنایات سے محروم ہو گئے تو ہم پر بیماری قحط نقصان جان و مال اور دوسری قسم کی آفات نازل ہو جائیں گی پانچ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ عز و جل کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی اپنا رب ٹھہرایا حالانکہ انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے ارائیت من اتخذ الہہو ہواہ افا انت تکونو علیہ وکیلہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو صورت الفرقان وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ سورة الانعام اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنے کا فعل خوشنما بنا دیا ام لهم لهم شرعوا من ما لم يأذن به الله صورت الشرع کیا وہ ایسے شرکا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے از قسم دین ایسی شریعت مقرر کر رکھی ہے جس کی اجازت اللہ عز و جل نے نہیں دی ان آیات میں الہ کا ایک اور مفہوم ملتا ہے جو پہلے مفہومات سے بالکل مختلف ہے یہاں فوقت طبعی اقتدار کا کوئی تصور نہیں جس کو الہ بنایا گیا ہے وہ یا تو انسان ہے یا انسان کا اپنا نفس اور الہ اس کو اس معنی میں نہیں بتایا گیا کہ اس سے دعا مانگی جاتی ہو یا اس سے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہو اور اس سے پناہ ڈھونڈی جاتی ہو بلکہ وہ الہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کے حکم کو قانون تسلیم کیا گیا اس کے امر و نہیں کی اطاعت کی گئی اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام مان لیا گیا اور یہ خیال کر لیا گیا کہ اس کو بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے کوئی اور اقتدار اس سے بالا تر نہیں جس کی سند لینے اور جس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو پہلی آیت میں علماء اور راہبوں کو الہ بنانے کا ذکر ہے اس کی واضح تشریح ہم کو حدیث میں ملتی ہے ادیب بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور راہبوں نے حلال کیا تم لوگ اسے حلال مان لیتے تھے اور جسے حرام قرار دیا اسے تم حرام تسلیم کر لیتے تھے اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے رہی دوسری آیت تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو شخص اپنی خواہش نفس کی اطاعت کرتا ہو اور اسی کے حکم کو بالا تر رکھتا ہو وہ دراصل اپنے نفس ہی کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہے اس کے بعد والی دونوں آیتوں میں اگرچہ الہ کے بجائے شریک کا لفظ آیا ہے مگر جیسا کہ ہم نے ترجمے میں واضح کیا شریک سے مراد الوحیت میں شریک ٹھہرانا ہے اور یہ دونوں آیتیں صاف فیصلہ کرتی ہیں کہ جو لوگ اللہ و وجل کے حکم کی صنعت کے بغیر کسی کے مقرر کیے ہوئے رواج یا ضابطہ یا طریقے کو جائز قانون سمجھتے ہیں وہ اس قانون ساز کو الہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں الوحیت کے باب میں ملا کے امر الہ کے یہ جتنے مفہومات اوپر بیان ہوئے ہیں ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط ہے جو شخص فوقت طبعی معنی میں کسی کو اپنا حامی و مددگار مشکل کشا اور حاجت روا دعاؤں کا سننے والا اور نفع یا نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے اس کے ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ ہستی نظام کائنات میں کسی نہ کسی نوعیت کا اقتدار رکھتی ہے اسی طرح جو شخص کسی سے تقوا اور خوف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناراضگی میرے لیے نقصان کی اور رضامندی میرے لیے فائدے کی مجب ہے اس کے اس اعتقاد اور اس عمل کی وجہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اس ہستی کے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصور رکھتا ہے پھر جو شخص خداوند اعلیٰ کے ماننے کے باوجود اس کے سوا دوسروں کی طرف اپنی حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے اس کے اس فعل کی علت بھی صرف یہی ہے کہ خداوندی کے اقتدار میں وہ ان کو کسی نہ کسی طرح کا حصے دار سمجھ رہا ہے اور اللہ شخص جو کسی کے حکم کو قانون اور کسی کے امر و نہیں کو اپنے لیے واجب الاطاعت قرار دیتا ہے وہ بھی اس کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتا ہے بس الوحیت کی اصل و روح اقتدار ہے خواہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرما روائی فوقت طبعی نوعیت کی ہے یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیاوی زندگی میں انسان اس کے تحت امر ہے اور اس کا حکم بذات خود واجب الاطاعت ہے قرآن کا استدلال یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الوحیت کے انکار اور صرف اللہ کی الوحیت کے اس بات پر صرف کرتا ہے اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی تمام اختیارات و اقتدارات کے مالک ہے خلق اسی کی ہے نعمت اسی کی ہے امر اسی کا ہے قوت اور زور بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز چار و ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے نہ کسی کا حکم چلتا ہے نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے اور نہ ہی کوئی اختیارات حکومت میں ذرہ برابر شریک و حصے دار ہے لہٰذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی الہ نہیں ہے اور جب حقیقت میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے تو تمہارا ہر وہ فعل جو تم دوسروں کو الہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اصلاً غلط ہے خواہ وہ دعا مانگنے یا پناہ ڈھونڈنے کا فعل ہو یا سفارشی بنانے کا فعل ہو یا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو یہ تمام تعلقات جو تم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونے چاہیے کیونکہ وہی اکیلا صاحب اقتدار ہے اس باب میں قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے وہ اسی کی زبانی سنیے وہ اول السماء الاَن و فلاد الارض و حول حکیم العلیم صورت الزخرف وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے اور وہی ہے حکیم اور علیم افمن یخلوق و لا اللہ افلا اف آگے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون یخلقون شیئا وهم پھر آگے الہکم الہ واحد سورة النحل میں تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں کیا تمہاری سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی اللہ کو چھوڑ کر یہ جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے یا ایوہ الناس اذکرو نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ رزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فأنا تؤفقون سورہ فاطر لوگو تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کا دھیان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے پھر تم کدھر بھٹکائے جا رہے ہو ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و علی قلوبکم من الہ غیر اللہ کہو اے نبی کریم صلی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 وہی اکیلا صاحب حکم و اقتدار ہے اور اسی کے طرف تم پلٹائے جانے والے ہو کہو تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے روز قیامت تک رات طاری کر دے تو اس کے سوا کون سا دوسرا الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا کیا تم سنتے نہیں ہو کہو تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اس کے سوا اور کون سا الہ ہے جو تمہیں رات لا دے گا کہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو کیا تمہیں نظر نہیں آتا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سورة سبا کہو اللہ کے سوا تم نے جن کو کچھ سمجھ رکھا ہے انہیں پکار دیکھو وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں نہ آسمان و زمین کے انتظام میں ان کی کوئی شرکت ہے نہ ان میں سے کوئی اللہ عز و جل کا مددگار ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں کوئی سفارش کام آتی ہے اس کے جس کے حق میں اللہ نے خود ہی سفارش کی اجازت دی ہو خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى فراغي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث لا تصرفون سورة الزمر اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر چڑھا کر لاتا ہے اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے اور ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چل رہا ہے اس نے ایک نفس سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں کے آٹھ جوڑے اتارے وہ تمہیں ماؤں کے پیٹ میں اسی طرح پیدا کرتا ہے کہ تین پردوں کے اندر تمہاری تخلیق کے یکے بعد دیگرے کئی مدارج طے ہوتے ہیں یہی اللہ تمہارا رب ہے اقتدار حکومت اسی کا ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو امن خلق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين سورة النمل کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر وہ خوش منظر باغ اگائے جن کے درخت اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے مگر یہ لوگ حقیقت سے منہ موڑتے ہیں پھر وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا جاری کیے اور اس کے لیے پہاڑوں کو لنگر بنایا اور دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے مگر اکثر مشرقین بے علم ہیں پھر وہ کون ہے جو اضطرار کی حالت میں آدمی کی دعا سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور وہ کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے تصرف کے اختیارات دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں بھی شریک ہے مگر تم کم ہی دھیان دیتے ہو پھر وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور طریقے اندھیاروں میں راستہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ان کاموں میں بھی شریک ہے اللہ بالا تر ہے ان کے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں پھر وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں بھی شریک ہے کہو اگر تم اپنے شرک میں سچے ہو تو اس پر دلیل لاؤ اللہ لہو ملک ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سورة الفرقان وہ جو آسمانوں اور زمین کی حکومت کا مالک ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اقتدار حکومت میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز چیز کے لیے پورا پورا اندازہ مقرر کیا لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے الہ بنا لیے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور جن کو موت اور زندگی اور دوبارہ پیدائش پر کسی قسم کا اقتدار حاصل نہیں ہے بدیع سماوات أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل سورة الأنعام آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی اس کے سوا الہ نہیں ہے ہر چیز کا خالق لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کی حفاظت اور خبر گیری کا کفیل ہے وَمِنَ النَّاسِ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا آمنوا أشد حبا لله ولو ظلموا اذ يرون العذاب ان لله جميعا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی کا شریک اور مماثل قرار دیتے ہیں اور اللہ کی طرح ان کو بھی محبوب رکھتے ہیں حالانکہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں کاش یہ ظالم اس حقیقت کو جسے نزول عذاب کے وقت محسوس کریں گے آج ہی محسوس کر لیتے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات آگے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ سورة الاحقاف تم نے اپنے معبودوں کی حالت پر کبھی غور بھی کیا جنہیں تم خدا کی بجائے حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کا کتنا حصہ ان کا بنایا ہوا ہے یا آسمان کی پیدائش میں ان کی کس قدر شرکت ہے اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا لو کا نفیما سدتا فسبحان اللہ رب العرش عما يصفون لا يسألو عما يفعل وهم يسألون سورة الانبیاء اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا پس اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سورة المؤمنون اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سورة بني إسرائيل اے نبی کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہوتے جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے تو وہ مالک عرش کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ضرور تدبیریں تلاش کرتے پاک ہے اور بہت بالا تر ہے ان باتوں سے وہ جو یہ لوگ کرتے ہیں ان آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ الہیت اور اقتدار لازم و ملزوم ہیں اور اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں جو اقتدار نہیں رکھتا وہ الہ نہیں ہو سکتا اور اسے الہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ الہ سے تمہاری جس قدر ضروریات متعلق ہیں یا جن ضروریات کے خاطر تمہیں کسی کو الہ ماننے کی حاجت پیش آتی ہے ان میں سے کوئی ضرورت بھی اقتدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی لہٰذا غیر مقتدر کا الہ ہونا بھی بے معنی ہے حقیقت کے خلاف ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا لا حاصل ہے اس مرکزی خیال کو لے کر قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے اس کے مقدمات اور نتائج حسب ذیل ترتیب کے ساتھ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں نمبر ایک حاجت روائی مشکل کشائی پناہ دہندگی امداد و اعانت خبر گیری حفاظت استجابت دعوات جن کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے دراصل یہ معمولی کام نہیں ہے بلکہ ان کا سر رشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جا ملتا ہے تمہاری ذرا ذرا سی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں اس پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے عظیم الشان کارخانے میں بے شمار اسباب کی مجموعی حرکت کے بغیر ان کا پورا ہونا محال ہے پانی کا ایک گلاس جو تم پیتے ہو اور گیہوں کا ایک دانہ جو تم کھاتے ہو اس کو مہیا کرنے کے لیے سورج اور زمین اور ہواؤں اور سمندروں کو اللہ جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے تب کہیں یہ چیزیں تم کو بہم پہنچتی ہیں بس تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لیے کوئی معمولی اقتدار نہیں بلکہ وہ اقتدار درکار ہے جو زمین و آسمان پیدا کرنے کے لیے سیاروں کو حرکت دینے کے لیے ہواؤں کو گردش دینے اور بارش برسانے کے لیے غرض پوری کائنات کا انتظام کرنے کے لیے درکار ہے دو یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کا اقتدار کسی کے پاس ہو اور رزق کا کسی اور کے پاس سورج کسی کے قبضے میں ہو اور زمین کسی اور کے قبضے میں پیدا کرنا کسی کے اختیار میں ہو بیماری اور صحت کسی اور کے اختیار میں موت اور زندگی کسی تیسرے کے اختیار میں ہو اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام کائنات کبھی چل ہی نہ سکتا لہٰذا تمام اقتدارات و اختیارات کا ایک ہی مرکزی فرما روا ہے اور ایک ہی مرکزی فرما روا کے قبضے میں ان تمام اقتدارات و اختیارات کا ہونا ضروری ہے کائنات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور فی الواقع ایسا ہی ہے تین جب تمام اقتدار ایک ہی فرما روا کے ہاتھ میں ہے اور اقتدار میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصے نہیں ہے تو لا محالہ الوحیت بھی بالکل اسی فرما روا کے لیے خاص ہے اور اس میں بھی کوئی حصے دار نہیں ہے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری فریاد رسی کر سکے دعائیں قبول کر سکے پناہ دے سکے حامی اور ناصر اور ولی و کارساز بن سکے نفع یا نقصان پہنچا سکے لہٰذا الہ کا جو مفہوم بھی تمہارے ذہن میں ہے اس کے لحاظ سے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی الہ نہیں کہ فرما روائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کا کچھ زور چلتا ہو اور اس کی سفارش مانی جاتی ہو اس کے انتظام میں سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں کوئی اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کروا سکے چار اقتدار اعلیٰ کی وحدانیت کا اقتضا یہ ہے کہ حاکمیت و فرما روائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہوں اور حاکمیت کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو جب خالق وہ ہے اور خلق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جب رازق وہ ہے اور رزق رسانی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں جب پورے نظام کائنات کا مدبر و منتظم وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تو یقیناً حاکم اور عامر اور شارع بھی اسی کو ہونا چاہیے اور اقتدار کی اس شق میں کسی کے بھی شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اس کے سوا کسی دوسرے کا فریاد رس اور حاجت روا اور پناہ دہندہ ہونا غلط ہے اسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بزاد حاکم اور خود مختار فرما روا اور آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے تخلیق اور رزق رسانی احیاء اور اماتہ تسخیر شمس و قمر اور تکویر لیل و نہار قضاء اور قدر حکم اور پادشاہی امر و تشریع سب ایک ہی کلی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو ہیں اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو وہ ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے اور اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر العلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوقت طبعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا ولی و کارساز اور مددگار و محافظ میں ہوں اسی لیے جہاں خلق اور تقدیر اشیاء اور تدبیر کائنات میں اللہ کے لا شریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہیں لہ الحکم اور لہ الملک اور لم یک لہو شریک فی الملک بھی کہا گیا ہے جو اس بات پر صاف دلالت کرتا کرتا ہے کہ الوحیت کے مفہوم میں پادشاہی اور حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے اور توحید الہ کے لیے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت تسلیم نہ کی جائے اس کو اور زیادہ کھول کر حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سورہ آل عمران کہو یا اللہ تو جو ملک کا مالک ہے تجھے اختیار ہے جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الكریم سورة المؤمنون پس بالا اور برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں وہ عرش بزرگ کا مالک ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس سورة الناس کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے انسانوں کے بادشاہ سے انسانوں کے الہ سے اور اس سے زیادہ تشریح سورة المؤمن میں ہے جہاں فرمایا یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیئ لمن اليوم الواحد المؤمن یعنی جس روز لوگ بے نقاب ہوں گے کسی کا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ ہوگا اس وقت پکارا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے اور جواب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ اس اللہ کے لیے اس اکیلے اللہ کے لیے جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اس آیت کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر پکارے گا کہ میں ہوں بادشاہ میں ہوں جبار میں ہوں متکبر کہاں ہیں وہ جو زمین میں بادشاہ بنتے تھے کہاں ہے جبار کہاں ہے متکبر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ الفاظ فرما رہے تھے اس وقت آپ پر ایسا لرزہ تاری تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ ممبر سے گرنا پڑے رب لغوی تحقیق اس لفظ کا مادہ را با با ہے جس کا ابتدائی و اساسی مفہوم پرورش ہے پھر اسی سے تصرف خبرگیری اصلاح حال اور اتمام و تکمیل کا مفہوم پیدا ہوا پھر اسی بنیاد پر فوقیت سیادت مالکیت اور آقائی کے مفہومات اس میں پیدا ہو گئے لغت میں اس کے استعمالات کی چند مثالیں یہ ہیں ایک پرورش کرنا نشو و نما دینا بڑھانا مثلا ربیب اور ربیبہ پروردہ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں نیز اس بچے کو بھی ربیب کہتے ہیں جو سوتیلے باپ کے گھر پرورش پائے پالنے والی دائی کو ربیبہ کہتے ہیں رابع سوتیلی ماں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں تو نہیں ہوتی مگر بچے کی پرورش کرتی ہے اسی مناسبت سے راب سوتیلے باپ کو کہتے ہیں مربب یا مربع اسی دوا کو کہتے ہیں جو محفوظ رکھی جائے ربا یا رب ربن کے معنی اضافہ کرنے بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے ہیں جیسے ربن نعم احسان میں اضافہ کیا یا احسان کی حد کر دی نمبر دو سمیٹنا جمع کرنا فراہم کرنا مثلا کہیں گے فلان یا رب الناس یعنی فلاں شخص لوگوں کو جمع کرتا ہے یا سب لوگ اس شخص پر مجتمع ہوتے ہیں جمع ہونے کی جگہ کو مرب کہیں گے سمٹنے اور فراہم ہو جانے کو تربب کہیں گے نمبر تین خبرگیری کرنا اصلاح حال کرنا دیکھ بھال کرنا اور کفالت کرنا مثلا ربا رباغ کے معنی ہوں گے کہ فلاں شخص نے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کی ابو سفیان نے صفوان سے کہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قریش میں سے کوئی شخص مجھے اپنی ربوبیت یعنی سرپرستی میں لے لے یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ حوازن کا کوئی آدمی ایسا کرے نمبر چار بالا بالادستی سرداری حکم چلانا تصرف کرنا مثلا رب فلان قومہ یعنی فلاں شخص نے اپنی قوم کو اپنا تابع کر لیا اسی حساب سے ربیت القوم یعنی میں نے قوم پر حکم چلایا اور بالادست ہو گیا نمبر پانچ مالک ہونا مثلا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو بکریوں کا مالک ہے یا اونٹوں کا اس معنی میں گھر کے مالک کو رب الدار اور اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ یعنی جائیداد اور جائیداد کے مالک کو رب الدیا کہتے ہیں آقا کے معنی میں بھی رب کا لفظ آتا ہے اور عبد یعنی غلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے غلطی سے لفظ رب کو محض پروردگار کے مفہوم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ربوبیت کی تعریف میں یہ فقرہ چل پڑا ہے کہ ہوا انش فحالا الى حد تمام یعنی ایک چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر پایا تکمیل کو پہنچانا حالانکہ یہ اس لفظ کے وسیع معنی میں سے صرف ایک معنی ہے اس کی پوری وسعتوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ حسب ذیل مفہومات پر حاوی ہے نمبر ایک پرورش کرنے والا ضروریات بہم پہنچانے والا تربیت اور نشو و نما دینے والا نمبر دو کفیل خبرگیراں دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار نمبر تین وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس میں متفرق اشخاص جمع ہوتے ہوں نمبر چار سید مطاع سردار زی اقتدار جس کا حکم چلے جس کی فوقیت و بالادتی تسلیم کی جائے جس کو تصرف کے اختیارات ہوں نمبر پانچ مالک آقا قرآن میں لفظ رب کے استعمالات قرآن مجید میں یہ لفظ ان سب معنی میں آیا ہے کہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو معنی مراد ہیں کہیں اس سے زائد اور کہیں پانچوں معنی مراد ہیں اسی بات کو ہم آیات قرآنی سے مختلف مثالیں دے کر واضح کریں گے پہلے معنی میں اللہ ربی احسن سورہ یوسف اس نے کہا اللہ کی پناہ وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے دوسرے معنی میں جس کے ساتھ پہلے معنی کا تصور بھی کم و بیش شامل ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سورة الشعراء تمہارے یہ معبود تو میرے دشمن ہیں بجز رب کائنات کے جس نے مجھے پیدا کیا جو میری رہنمائی کرتا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الدُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ سورة النحل تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ ہی سے حاصل ہوئی ہے پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم گھبرا کر رجوع کرتے ہو مگر جب وہ تم پر سے مصیبت ٹال دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی رب کل شعی سورة الانعام کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ وکیلا سورة المزمل وہ مغرب اور مشرق کا رب ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تیسرے معنی ہیں ہوا ربکم و الیہ ترجعون سورہ ہود وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم پلٹا کر لے جائے جاؤ گے ثم الہ ربکم مرجعکم سورت الزمر پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے کل یجمع بیننا ربنا سورہ سبا کہو کہ ہم دونوں فریقوں کو ہمارا رب جمع کرے گا وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الكتاب من شئین ثم الى ربهم یحشرون سورة الانعام زمین میں چلنے والا کوئی جاندار اور ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو تمہاری ہی طرح ایک امت نہ ہو اور ہم نے اپنے دفتر میں کسی کے اندراج سے کوتا ہی نہیں کی ہے پھر وہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَافِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ سُرَى يَاسِن اور جو ہی کہ سور پھونکا جائے گا وہ سب اپنے ٹھکانوں سے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے چوتھے معنی جس کے ساتھ کم و بیش تیسرے معنی کا تصور بھی موجود ہے اتخذوا احبارهم ورحبانهم اربابا من دون اللہ صورت التوبہ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ سورہ آل عمران اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے دونوں آیتوں میں ارباب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو قوموں اور گروہوں نے مطلقاً اپنا رہنما اور پیشوا مان لیا ہو جن کے امر و نہیں ضابطہ و قانون اور تحلیل و تحریب کو بلا کسی سند کے تسلیم کیا جاتا ہو جنہیں بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا حقدار سمجھا جاتا ہو اما احدکما فیسقی ربہ خمرا پھر آگے ہے وقال للذی ظن انہو ناجم منہ مذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربی سورہ یوسف یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا پھر آگے اور ان دونوں میں سے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا خیال تھا کہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے بھلاوے میں ڈال دیا اور اس کو اپنے رب سے یوسف کے ذکر کرنے کا خیال نہ رہا فلما الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان عرب بی بقید سورہ یوسف جب پیغام لانے والا یوسف کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے میرا رب تو ان کی چال سے باخبر ہی ہے ان آیات میں یوسف علیہ السلام نے مصریوں سے خطاب کرتے ہوئے بار بار فرعون مصر کو ان کا رب قرار دیا ہے اس لیے کہ جب وہ اس کی مرکزیت اور اس کا اقتدار اعلیٰ اور اس کو امر و نہی کا مالک تسلیم کرتے تھے تو وہی ان کا رب تھا برعکس اس کے خود یوسف علیہ السلام اپنا رب اللہ کو قرار دیتے تھے کیونکہ وہ فرعون کو نہیں صرف اللہ عز و جل کو مقتدر اعلیٰ اور صاحب امر نہیں مانتے تھے پانچویں مانے مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خوف سورہ قریش لہذا انہیں اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کی رزق رسانی کا انتظام کیا ہے اور انہیں بد امنی سے محفوظ رکھا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سورة الصافات تیرا رب جو عزت و اقتدار کا مالک ہے ان تمام صفات عیب سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون صورت الانبیاء اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام صفات عیب سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں قل من رب السماوات السبع العرش العظیم صورت المؤمنون پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش بزرگ کا مالک کون ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق الصافات وہ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اور سب چیزوں کا جن پر سورج طلوع ہوتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى سورة النجم اور یہ کہ شعرہ کا مالک بھی وہی ہے ربوبیت کے باب میں گمراہ قوموں کے تخیلات ان شواہد سے لفظ رب کے معنی بالکل غیر مشتبہ طور پر معین ہو جاتے ہیں اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ربوبیت کے متعلق گمراہ قوموں کے وہ کیا تخیلات تھے جن کی تردید کرنے کے لیے قرآن آیا اور کیا چیز ہے جس کی طرف قرآن بلاتا ہے اس سلسلے میں زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن گمراہ قوموں کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان کو الگ الگ لے کر ان کے خیالات سے بحث کی جائے تاکہ بات بالکل منقع ہو جائے قوم نوح سب سے پہلی قوم جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے قرآن کے بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کا یہ قول خود قرآن نے نقل کیا ہے المؤمنون یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر تم جیسا ایک انسان یہ دراصل تم پر اپنی فضیلت جمانا چاہتا ہے ورنہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا انہیں اللہ کے خالق ہونے اور پہلے اور دوسرے معنی میں اس کے رب ہونے سے بھی انکار نہ تھا چنانچہ نوح علیہ السلام جب ان سے کہتے ہیں کہ ہوا ربکم و الیہ ترجعون سورہ پھر آگے ربکم غفارا سورہ نوح میں اور پھر سورہ نوح ہی میں الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا تو ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے یا زمین و آسمان کو اور ہم کو اس نے پیدا نہیں کیا یا زمین و آسمان کا یہ سارا انتظام وہ نہیں کر رہا ہے پھر ان کو اس بات سے بھی انکار نہ تھا کہ اللہ ان کا الہ ہے اس لیے تو نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت ان کے سامنے ان الفاظ میں پیش کی کہ کہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے ورنہ وہ اگر اللہ کے الہ ہونے سے انکار کرتے ہوتے تو دعوت کے الفاظ تو یہ ہوتے اتخذ اللہ الہ کہ اللہ کو اپنا الہ بنا لو اب سوال یہ ہے کہ ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان نزا کس بات پر تھی آیات قرآنی کے تطبر سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا دو باتیں تھیں ایک یہ کہ نوح علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ جو رب العالمین ہے جسے تم بھی مانتے ہو کہ تمہیں اور تمام کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے اور وہی تمہاری ضروریات کا کفیل ہے دراصل وہی اکیلا تمہارا الہ ہے اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے کوئی اور ہستی نہیں ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی مشکلیں آسان کرنے والی دعائیں سننے والی اور مدد کو پہنچنے والی ہو لہٰذا تم اسی کے آگے سر نیاز کو جھکاؤ یا قوم عبد اللہ من الہ پھر آگے رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے پھر آگے مگر میں رب العالمین کی طرف سے پیغام بر ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں برعکس اس کے وہ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ رب العالمین تو اللہ ہی ہے مگر دوسرے بھی خدائی کے انتظام میں تھوڑا بہت دخل رکھتے ہیں اور ان سے بھی ہماری حاجتیں وابستہ ہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ ہم دوسروں کو الہ مانیں گے وقالوا لا تذرن تذرن آلهتكم ولا ولا ولا ودا يغوث ويعوق ونسرا سورہ نوح ان کے سرداروں اور پیشواؤں نے کہا کہ لوگوں اپنے الہوں کو نہ چھوڑو ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو دوسرے یہ کہ وہ لوگ صرف اس معنی میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ وہ ان کا خالق زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ اخلاق معاشرت تمدن سیاست اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت اور اقتدار اسی کا ہے وہی رہنما وہی قانون ساز وہی صاحب امر و نہیں بھی ہے اور اسی کی اطاعت بھی ہونی چاہیے ان سب معاملات میں انہوں نے اپنے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا رکھا تھا برعکس اس کے نوح علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ ربوبیت کے ٹکڑے نہ کرو تمام مفہومات کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کو رب تسلیم کرو اور وہ اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور احکام تمہیں میں پہنچاتا ہوں ان کی پیروی کرو انی لکم رسول امین فتق اللہ صورت الشعراء میں تمہارے لیے اللہ کا معتبر رسول ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو قومیاد قوم نوح کے بعد قرآن عاد کا ذکر کرتا ہے یہ قوم بھی اللہ کی ہستی کی منکر نہ تھی اس کے الہ ہونے سے بھی اس کو انکار نہ تھا جس معنی میں نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو رب تسلیم کرتی تھی اس معنی میں یہ قوم بھی اللہ کو رب مان رہی تھی البتہ بنائے نزا وہی دو امور تھے جو اوپر قوم نوح کے سلسلے میں بیان ہو چکے ہیں چنانچہ قرآن کی حسب ذیل تصریحات اس پر صاف دلالت کرتی ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ آگے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے پھر آگے انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم بس اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کے وقتوں سے ہوتی آ رہی ہے لو اللہ ربنا قالو ملائکہ سورہ حامیم سجدہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج سکتا تھا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ سورہ ہود اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکام ماننے سے انکار کیا اس کے رسولوں کی اطاعت قبول نہ کی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی اختیار کی قوم ثمود اب ثمود کو لیجئے جو عاد کے بعد سب سے بڑی سرکش قوم تھی اصولاً اس کی گمراہی بھی اسی قسم کی تھی جو نو جو قوم نوح اور قوم عاد کی بیان ہوئی ہے ان لوگوں کو اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونے سے انکار نہ تھا اس کی عبادت سے بھی انکار نہ تھا بلکہ انکار اس بات سے تھا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اور ربوبیت اپنے تمام معانی کے ساتھ اکیلے اللہ ہی کے لیے خالص ہے وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی فریاد رس حاجت روا اور مشکل کشا ماننے پر اصرار کرتے تھے اور اپنی اخلاقی و تمدنی زندگی میں اللہ کے بجائے اپنے سرداروں پیشواؤں کی اطاعت کرنے اور ان سے اپنی زندگی کا قانون لینے پر مصر تھے یہی چیز بالآخر ان کے ایک فسادی قوم بن جانے اور مبتلا عذاب ہو جانے کی موجب ہوئی اس کی توضیح حسب ازیل آیات سے ہوتی ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة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 مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ پھر آگے قالوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا سورہ حود اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی پرستش و بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے پھر آگے انہوں نے کہا صالح اس سے پہلے تو ہمیں بڑی امیدیں تم سے تھیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون سورة الشعراء جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے بچاؤ کی کوئی فکر نہیں دیکھو میں تمہارے اللہ کا معتبر رسول ہوں لہٰذا اللہ کی ناراضگی سے بچو اور میری اطاعت قبول کرو پھر آگے اور ان حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قوم ابراہیم و نمرود اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا نمبر آتا ہے اس قوم کا معاملہ خاص طور پر اس لیے اہم ہے کہ اس کے بادشاہ نمرود کے متعلق یہ عام غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کا منکر اور خود خدا ہونے کا مدعی تھا حالانکہ وہ اللہ کی ہستی کا قائل تھا اس کے خالق و مدبر کائنات ہونے کا معتقد تھا اور صرف تیسرے چوتھے اور پانچویں معنی کے اعتبار سے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا نیز یہ بھی عام غلط فہمی ہے کہ یہ قوم اللہ سے بالکل ناواقف تھی اور اس کے الہ اور رب ہونے کے سرے سے قائل ہی نہ تھی حالانکہ فی الواقع اس قوم کا معاملہ قوم نوح قوم عاد اور قوم سموج سے کچھ بھی مختلف نہ تھا وہ اللہ کے وجود کو بھی مانتی تھی اس کا رب ہونا اس کا خالق ارد و سما ہونا اور مدبر کائنات ہونا بھی اسے معلوم تھا اس کی عبادت سے بھی وہ منکر نہ تھی البتہ اس کی گمراہی یہ تھی کہ ربوبیت بمانا دوم میں اجرا میں فلکی کو حصے دار سمجھتی تھی اور اس بنا پر اللہ کے ساتھ ان کو بھی معبود قرار دیتی تھی اور ربوبیت بمانا سوم و چہارم و پنجم کے اعتبار سے اس نے اپنے بادشاہوں کو رب بنا رکھا تھا قرآن کی تصریحات اس بارے میں اتنی واضح ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کس طرح لوگ اصل معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے آغاز ہوش کا وہ واقعہ لیجیے جس میں نبوت سے پہلے ان کی تلاش حق کا نقشہ کھینچا گیا ہے جن علیہ قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين سورة الأنعام جب اس پر رات تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا کہنے لگا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو اس نے کہا ڈوبنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے مگر وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں میں بھی ان گمراہ لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی چھپ گیا تو وہ پکار اٹھا کہ اے برادران قوم جو شرک تم کرتے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں میں نے تو سب طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ اس کی طرف پھیر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں خط کشیدہ فقروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی اس میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کا تصور اور اس ذات کے رب ہونے کا تصور ان سیاروں کی ربوبیت کے تصور سے الگ موجود تھا اور آخر کیوں نہ موجود ہوتا جبکہ یہ لوگ ان مسلمانوں کے نسل سے تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور ان کی قریبی رشتہ دار ہمسایہ اقوام عاد اور سمود میں پیدر پے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دین اسلام کی تجدید بھی ہوتی چلی آ رہی تھی جاءتهم الرسل من ومن بس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے فاطر السماوات والارض اور رب ہونے کا تصور تو اپنے ماحول سے مل چکا تھا البتہ جو سوالات ان کے دل میں کھٹکتے تھے وہ یہ تھے کہ نظام ربوبیت میں اللہ کے ساتھ چاند سورج اور سیاروں کے شریک ہونے کا جو تخیل ان کے قوم میں پایا جاتا ہے اور جس کی بنا پر یہ لوگ عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ کہاں تک مبنی بر حقیقت ہے چنانچہ نبوت سے پہلے اسی کی جستجو انہوں نے کی اور طلوع و غروب کا انتظام ان کے لیے امر واقعی تک پہنچنے میں دلیل راہ بن گیا کہ فاطر السماوات والارض کے سوا کوئی رب نہیں ہے اسی بنا پر چاند کو غروب ہوتے دیکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے رب یعنی اللہ نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو خوف ہے کہ کہیں میں بھی حقیقت تک رسائی پانے سے نہ رہ جاؤں اور ان مظاہر سے دھوکہ نہ کھا جاؤں جن سے میرے گرد پیش لاکھوں انسان دھوکہ کھا رہے ہیں پھر جب ابراہیم علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے اور انہوں نے دعوت اللہ کا کام شروع کیا تو جن الفاظ میں وہ اپنی دعوت پیش فرماتے تھے ان پر غور کرنے سے وہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَقْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا اور آخر میں ان سے کس طرح ڈر سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کی الہیت اور ربوبیت میں شریک ہونے پر اللہ نے تمہارے پاس کوئی سند نہیں بھیجی ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سورہ مریم تم اللہ کے سوا اور جن جن سے دعائیں مانگتے ہو ان سے میں دست کش ہوتا ہوں قال بر ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن پھر آگے قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم سورۃ الانبیاء کہا تمہارا رب تو صرف آسمانوں اور زمین کا رب ہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے پھر آگے کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع و نقصان پہنچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون افكن الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين سوره الصفات جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم یہ کس کی عبادت کر رہے ہو کیا اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ الہوں کی بندگی کا ارادہ ہے پھر رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ سورة الممتحنہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھی مسلمانوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تمہارے طریقے کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت کی بنا پڑ گئی ہے جب تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام ارشادات کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مخاطب وہ لوگ نہ تھے جو اللہ سے بالکل ناواقف اور اس کے رب العالمین اور معبود ہونے سے منکر یا خالی اس ذہن ہوتے بلکہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ ربوبیت بمانا اول دوم اور الہیت میں دوسروں کو شریک قرار دیتے تھے اسی لیے تمام قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ایسا قول موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی ہستی اور اس کے الہ اور رب ہونے کا قائل کرنے کی کوشش کی ہو بلکہ ہر جگہ وہ دعوت اس چیز کی دیتے ہیں کہ اللہ ہی رب اور الہ ہے اب نمرود کے معاملے کو لیجئے اس سے ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی اسے قرآن اس طرح نقل کرتا ہے الم تر الى الذي الذي الذي حاج ابراهيم ابراهيم ابراهيم في ربه ان اتاه الله الله الملك اذ قال قال قال ربي يحيي ويميت انا احيي واميت فان ياتي بالشمس من من المشرق فات بها المغرب فبهت كفر تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی اس بنا پر کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو اس نے کہا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے ابراہیم نے کہا اچھا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اب تو ذرا اسے مغرب سے نکال یہ سن کر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اس گفتگو سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جھگڑا اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر نہ تھا بلکہ اس بات پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کسے تسلیم کرتے ہیں نمرود اول تو اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو اللہ کی ہستی کو مانتی تھی دوسرے جب تک وہ بالکل ہی پاگل نہ ہو جاتا وہ ایسی سریح احمقانہ بات کبھی نہ کر سکتا تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو گردش دینے والا وہ خود ہے بس دراصل اس کا دعویٰ یہ نہ تھا کہ میں اللہ ہوں یا رب السماوات والارض ہوں بلکہ اس کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ میں اس مملکت کا رب ہوں جس کی رعیت کا ایک فرد ابراہیم ہے اور یہ رب ہونے کا دعویٰ بھی اسے ربوبیت کے پہلے اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے نہ تھا کیونکہ اس اعتبار سے تو وہ خود چاند اور سورج اور سیاروں کی ربوبیت کا قائل تھا البتہ وہ تیسرے چوتھے اور پانچویں معنی کے اعتبار سے اپنی مملکت کا رب بنتا تھا یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس ملک کا مالک ہوں اس کے سارے باشندے میرے بندے میرا مرکزی اقتدار ان کے اجتماع کی بنیاد ہے اور میرا فرمان ان کے لیے قانون ہے ان آتاہ اللہ الملک کے الفاظ سریحن اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دعوی ربوبیت کی بنیاد بادشاہی کے زام پر تھی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی رائیت میں سے ابراہیم علیہ السلام نامی ایک نوجوان اٹھا ہے جو نہ چاند اور سورج اور سیاروں کو فوق الفطری ربوبیت کا قائل ہے اور نہ بادشاہ وقت کی سیاسی و تمدنی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کو تعجب ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر دریافت کیا کہ آخر تم کسے رب رب مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ میرا وہ ہے جس کے کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت اختیارات ہیں مگر اس جواب سے وہ بات کی تہ کو نہ پہنچ سکا اور یہ کہہ کر اس نے اپنی ربوبیت ثابت کرنی چاہی کہ زندگی اور موت کے اختیارات تو مجھے حاصل ہیں جسے چاہوں قتل کرا دوں اور جس کی چاہوں جان بخشی کر دوں تب ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں صرف اللہ کو رب مانتا ہوں ربوبیت کے جملہ مفہومات کے اعتبار سے میرے نزدیک تنہا اللہ ہی رب ہے اس نظام کائنات میں کسی دوسرے کی ربوبیت کے لیے گنجائش ہی کہاں ہو سکتی ہے جبکہ سورج کے طلوع اور غروب پر وہ ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتا نمرود آدمی ہوش تھا اس دلیل کو سن کر اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ فی الواقع اللہ کی اس سلطنت میں اس کا دعوی ربوبیت بجز ایک ضام باطل کے کچھ نہیں ہے اس لیے وہ دم بخود ہو کر رہ گیا مگر نفس پرستی اور شخصی اور خاندانی اغراض کی بندگی ایسی دامنگیر ہوئی کہ حق کے ظہور کے باوجود وہ خود مختارانہ حکمرانی کے منصب سے اتر کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا یہی وجہ ہے کہ اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا دل القوم الظالمین یعنی اس ظہور حق کے بعد جو رویہ اسے اختیار کرنا چاہیے تھا اسے اختیار کرنے کے لیے جب وہ تیار نہ ہوا اور اس نے غاصبانہ فرما روائی کر کے دنیا پر اور خود اپنے نفس پر ظلم کرنا ہی پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ہدایت کی روشنی عطا نہ کی کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو خود ہدایت کا طالب نہ ہو اس پر زبردستی اپنی ہدایت مسلط کر دے قوملوت قوم ابراہیم کے بعد ہمارے سامنے وہ قوم آتی ہے جس کی اصلاح پر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوت علیہ السلام معمور کیے گئے تھے اس قوم کے متعلق بھی قرآن سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی نہ اس بات کی منکر تھی کہ اللہ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 کے بھائی لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم تقوانہ اختیار کرو گے دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں لہٰذا اللہ کے غضب سے بچو اور میری اطاعت کرو اس کام پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا میرا معاوضہ تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے کیا دنیا کے لوگوں میں سے تم لڑکوں کی طرف جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو تم بڑے ہی حد سے گزرنے والے ہو ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسے ہی لوگوں سے ہو سکتا ہے جو اللہ کے وجود اور اس کے خالق اور پروردگار ہونے کے منکر نہ ہوں چنانچہ جواب میں وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کیا چیز ہے یا وہ پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے یا وہ کہاں سے ہمارا رب ہو گیا ہے بلکہ کہتے ہیں اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ملک سے نکال کر باہر کیے جاؤ گے صورت الشعراء دوسری جگہ اس واقعے کو یوں فرمایا گیا ہے ولوط الاقال القوم ہی ان نقم لطن ما سبق بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین سورۃ العنکبوت اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے قوم سے کہا کہ تم لوگ وہ فعل شنیع کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا تھا کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلس میں علانیہ ایک دوسرے کے سامنے بدکاریاں کرتے ہو تو اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو کیا یہ جواب کسی منکر خدا قوم کا ہو سکتا تھا بس معلوم ہوا کہ ان کا اصلی جرم انکار الوحیت و ربوبیت نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کو الہ اور رب مانتے تھے لیکن اپنے اخلاق تمدن اور معاشرت میں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کے رسول کی ہدایت پر چلنے کے لیے تیار نہ تھے قوم شعیب اس کے بعد اہل مدن اور اصحاب العقاہ کو لے لیجئے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں ان لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اس لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونے کے قائل تھے یا نہ تھے ان کی حیثیت دراصل ایک ایسی قوم کی تھی جس کی ابتدا اسلام سے ہوئی اور بعد میں وہ عقائد و اعمال کی خرابیوں میں مبتلا ہو کر بگڑتی چلی گئی بلکہ قرآن سے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مومن ہونے کے بھی مدعی تھے چنانچہ بار بار شعیب علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تمہیں یہ کرنا چاہیے شعیب علیہ السلام کی ساری تقریروں اور ان کے جوابات کو دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کو مانتی تھی اسے معبود اور پروردگار بھی تسلیم کرتی تھی مگر دو طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی تھی پھر یہ کہ وہ فوقل فطری معنی میں اللہ کے سوا دوسروں کو بھی الہ اور رب سمجھنے لگی تھی اس لیے اس کی عبادت صرف اللہ کے لیے مختص نہ رہی تھی دوسرے یہ کہ اس کے نزدیک اللہ کی ربوبیت کو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 علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن ہدایت آ چکی ہے تم ناپ تول ٹھیک کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح کی جا چکی تھی اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم مومن ہو پھر آگے اگر تم میں سے ایک گروہ اس ہدایت پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تبخسوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ان كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ان نقل انت الحلیم الرشید سرحود اے برادران قوم پیمانے اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے پورے ناپو اور تولو لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد نہ برپا کرتے پھرو اللہ کی عنایت سے کاروبار میں جو بچت ہوتی ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا یا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ داتا سے ہوتی چلی آ رہی ہے یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کر دیں تم ہی تو ایک بردبار اور راست باز رہ گئے ہو آخری خط کشیدہ الفاظ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ربوبیت و الوحیت کے بارے میں ان کی اصل گمراہی کیا تھی فرعون اور آل فرعون اب ہمیں فرعون اور اس کی قوم کو دیکھنا چاہیے جس کے باب میں نمرود اور اس کی قوم سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عام خیال یہ ہے کہ فرعون نہ صرف خدا کی ہستی کا منکر تھا بلکہ خود خدا ہونے کا مدعی تھا یعنی اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ دنیا کے سامنے کھلم کھلا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خالق ارض و سما ہوں اور اس کی قوم اتنی پاگل تھی کہ اس کے دعوے پر ایمان لاتی تھی حالانکہ قرآن و تاریخ کی شہادت سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ الوحیت و ربوبیت کے باب میں اس کی گمراہی نمرود کسی گمراہی سے اور اس کی قوم کی گمراہی قوم نمرود کی گمراہی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی فرق جو کچھ تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ یہاں سیاسی اسباب سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم پرستانہ ضد اور متعصبانہ ہٹ درمی پیدا ہو گئی تھی اور اس لیے محض اناد کی بنا پر اللہ کو الہ اور رب ماننے سے انکار کیا جاتا تھا اگرچہ دلوں میں اس کا اعتراف چھپا ہوا تھا جیسا کہ آج کل بھی اکثر دہریوں کا حال ہے اصل واقعات یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب مصریوں میں اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے اپنی پوری قوت اسلام کی تعلیم پھیلانے میں صرف کر دی اور سرزمین مصر پر اتنا گہرا نقش مرتسم کیا کہ صدیوں تک کسی کے مٹائے نہ مٹ سکا اس وقت چاہے تمام اہل مصر نے دین حق قبول نہ کر لیا ہو مگر یہ ناممکن تھا کہ مصر میں کوئی شخص اللہ سے نا واقف رہ گیا ہو اور یہ نہ جان گیا ہو کہ وہی خالق ارض ہے یہی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا کم سے کم اتنا اثر ہی مصری پر ضرور ہو گیا تھا کہ وہ فوق الفطری معنوں میں اللہ کو الہ العلیہ اور رب الارباب تسلیم کرتا تھا اور کوئی مصری اللہ کی الوحیت کا منکر نہ رہا تھا البتہ جو ان میں کفر پر قائم رہ گئے تھے وہ الوحیت و ربوبیت وہ الوحیت و ربوبیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے یہ اثرات موسیٰ علیہ السلام کی بیست کے وقت تک باقی تھے چنانچہ اس کا شریح ثبوت وہ تقریر ہے جو فرعون کے دربار میں ایک قبطی سردار نے کی تھی جب فرعون نے موسا علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے دربار کا یہ امیر جو مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنا اسلام چھپائے تھا بقرار ہو کر بول اٹھا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما اري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد پھر آگے ہے یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب پھر کچھ آیات بعد ویا قومی مالی ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا ادعوكم الى العزيز الغفار سورة المؤمن کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سامنے کھلی کھلی نشانیاں لے آیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ضرور پڑے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس انجام سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر نازل ہو کے رہے گا یقین جانو کہ اللہ کسی حد سے بڑھے ہوئے جھوٹے آدمی کو فلاح کا راستہ نہیں دکھاتا اے برادران قوم آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے زمین میں تم غالب ہو مگر کل اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا اے برادران قوم میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو بڑی بڑی قوموں پر آ چکا ہے اور وہی انجام تمہارا نہ ہو جو قوم نوح اور عاد اور سمود اور بعد کی قوموں کا ہوا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم اس چیز کے متعلق شک میں پڑے رہے جسے وہ لائے تھے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہ بھیجے گا پھر آگے اور اے برادران قوم یہ عجیب معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے پر میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے اور میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب سے زبردست اور بخشنے والا ہے یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کا اثر کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس وقت تک باقی تھا اور اس جلیل القدر نبی کی تعلیم سے متاثر ہونے کے باعث یہ قوم جہالت کے اس مرتبے پر نہ تھی کہ اللہ کے ہستی سے بالکل ہی واقف نہ ہوتی یا یہ نہ جانتی کہ اللہ رب و الہ ہے اور قوائے فطرت پر اس کا غلبہ و قہر قائم ہے اور اس کا غزب کوئی ڈرنے کی چیز نہیں اس کے آخری فقرے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی الوحیت اور ربوبیت کی قطعی منکر نہ تھی بلکہ اس کی گمراہی وہی تھی جو دوسری قوموں کی بیان ہو چکی ہے یعنی ان دونوں حیثیتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شبہ جس وجہ سے واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون موسا علیہ السلام کی زبان سے انا رسول رب العالمین سن کر پوچھتا ہے وما رب العالمین رب العالمین کیا چیز ہے اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا کہ میں موسا کے الہ کو دیکھوں حضرت موسا علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو تم نے الہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا ملک بھر میں اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا اس قسم کے فقرات کو دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید وہ اللہ کی ہستی ہی کا منکر تھا رب العالمین کے تصور سے بالکل خالی ذہن تھا اور اپنے آپ ہی کو واحد معبود سمجھتا تھا مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ اس کی یہ تمام باتیں قوم پرستانہ ضد کی وجہ سے تھیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں صرف یہی نہیں ہوا تھا کہ آ جناب کی زبردست شخصیت کے اثر سے اسلام کی تعلیمات مصر میں پھیل گئی تھیں بلکہ حکومت میں جو اقتدار ان کو حاصل ہوا تھا ان کی بدولت بنی اسرائیل مصر میں بہت باثر ہو گئے تھے تین چار سو سال تک یہ اسرائیلی اقتدار مصر پر چھایا رہا پھر وہاں اسرائیلیوں کے خلاف قوم پرستانہ جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے یہاں تک کہ ان کے اقتدار کو الٹ پھینکا گیا اور ایک مصری قوم پرست خاندان فرما روا ہو گیا ان نئے فرما رواؤں نے محض اسرائیلیوں کو دبانے اور کچلنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ دور یوسفی کے ایک ایک اثر کو مٹانے اور اپنے قدیم جاہلی مذہب کی روایات کو تازہ کرنے کی کوشش کی اس حالت میں جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں اقتدار پھر ہمارے ہاتھ سے نکل کر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے یہی اناد اور ہٹ دھرمی کا جذبہ تھا جس کے بنا پر فرعون چندرا چندرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے میرے سوا الہ کون ہو سکتا ہے ورنہ دراصل وہ رب العالمین سے بے خبر نہ تھا اس کی اور اس کے اہل دربار کی جو گفتگویں اور موسا علیہ السلام کی جو تقریر قرآن میں آئی ہیں ان سب سے یہ حقیقت بین طور پر ثابت ہوتی ہے مثلا ایک موقع پر فرعون اپنی قوم کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ موسا اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں کہتا ہے فلولا القی علیہ من ذهب او جاء معه تو کیوں نہ اس کے لیے سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتے صف بستہ ہو کر اس کے ساتھ کیوں نہ آئے صورت کیا یہ بات ایک ایسا شخص کہہ سکتا تھا جو اللہ اور ملائکہ کے تصور سے خالی ذہن ہوتا اور ایک موقع پر فرعون اور موسا علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے فقول لہو مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لا اظنك يا فرعون مثبورا سورہ بنی اسرائیل پس فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسی میں تو سمجھتا تھا کہ تیری عقل خبت ہو گئی ہے موسی نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب زمین و آسمان کے سوا کسی اور کی نازل کی ہوئی نہیں ہیں مگر میرا خیال ہے کہ اے فرعون تیری شامت ہی آ گئی ہے ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے فرعونیوں کی قلبی حالت اس طرح بیان فرمائی ہے کہتا ہے فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا سورة النمل جب ہماری نشانیاں ان کے سامنے اعلانیاں نمایاں ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سریح جادو ہے ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے مگر انہوں نے محض شرارت اور تکبر اور سرکشی کی بنا پر ماننے سے انکار کیا ایک اور مجلس کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى سوره طه موسى نے ان سے کہا تم پر افسوس ہے اللہ پر جھوٹ افترا نہ باندھو ورنہ وہ سخت عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا اور افطرا جس نے بھی باندھا ہے وہ نامراد ہو کر ہی رہا ہے یہ سن کر لوگ آپس میں رد و قد کرنے لگے اور خفیہ مشورہ ہوا جس میں کہنے والوں نے کہا کہ یہ دونوں موسا اور ہارون تو جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو مٹا دیں ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور افترا کے انجام سے خبردار کرنے پر ان کے درمیان رد و قد اسی لیے شروع ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں کہیں تھوڑا بہت اثر اللہ کی عظمت اور اس کے خوف کا موجود تھا لیکن جب ان کے قوم پرست حکمران طبقے نے سیاسی انقلاب کا خطرہ پیش کیا اور کہا کہ موسا اور ہارون کی بات ماننے کا انجام یہ ہوگا کہ مصریت پھر اسرائیلیت سے مغلوب ہو جائے گی تو ان کے دل پھر سخت ہو گئے اور سب نے بالاتفاق اتفاق رسولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم بآسانی یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ موسا اور فرعون کے درمیان اصل جھگڑا کس بات پر تھا فرعون اور اس کی قوم کی حقیقی گمراہی کس نوعیت کی تھی اور فرعون کس معنی میں الوحیت اور ربوبیت کا مدعی تھا اس غرض کے لیے قرآن کی حسب ذیل آیات ترتیب وار ملاحظہ کیجیے ایک فرعون کے درباریوں میں سے جو لوگ موسا علیہ السلام کی دعوت کا استحصال کرنے پر زور دیتے تھے وہ ایک موقع پر فرعون کو خطاب کر کے کہتے ہیں اتدر و و و کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے اور آپ کے الہوں کو چھوڑ دے دوسری طرف انہی درباریوں میں سے جو شخص موسا علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا وہ ان لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے تدعوننی لأکفر باللہ و اشرک بہی ما لیس لی بہی علم صورت المؤمن تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک کروں جن کے شریک ہونے کے لیے میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ان دونوں آیتوں کو جب ہم ان معلومات کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جو تاریخ و آثار قدمہ کے ذریعے سے ہمیں اس زمانے کے اہل مصر کے تعلق سے حاصل ہوئی ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون خود بھی اور اس کی قوم کے لوگ بھی ربوبیت کے پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بعض دیوتاؤں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے ظاہر ہے کہ اگر فرعون فوق الفطری معنوں میں خدا ہونے کا مدعی ہوتا یعنی اگر اس کا دعویٰ یہی ہوتا کہ سلسلہ یا اسباب پر وہ خود حکمران ہے اور اس کے سوا زمین و آسمان کا الہ اور رب کوئی اور نہیں ہے تو وہ دوسرے الہوں کی پرستش نہ کرتا نمبر دو فرعون کے یہ الفاظ جو قرآن میں نقل کیے گئے ہیں کہ یا ایوہ الملأ ما علمت لکم من الہ غیری سورة القصص لوگوں میں تو اپنے سوا کسی کو الہ جانتا ہی نہیں ہوں پھر لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین سورة الشعراء اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اپنے سوا دوسرے تمام الہوں کی نفی کرتا تھا بلکہ اس کی اصل غرض موسا علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنا تھا چونکہ موسا علیہ السلام ایک ایسے الہ کی طرف بلا رہے تھے جو صرف فوقل فطری معنی ہی میں معبود نہیں ہے بلکہ سیاسی و تمدنی معنی میں امر نہیں کا مالک اور اقتدار اعلیٰ کا بھی حامل ہے اسی لیے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا ایسا الہ تو میرے سوا کوئی نہیں ہے اور موسا علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اس معنی میں میرے سوا کسی کو الہ بناؤ گے تو جیل کی ہوا کھاؤ گے نیز قرآن کی ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخ و آثار قدیمہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ فرائن مصر محض حاکمیت مطلقہ ایپسلوٹ ساورنٹی ہی کے مدعی نہ تھے بلکہ دیوتاؤں سے اپنا رشتہ جوڑ کر ایک طرح کی قدوسیت کا بھی دعویٰ رکھتے تھے تاکہ رعایا کے قلب و روح پر ان کی گرفت خوب مضبوط ہو جائے اس معاملے میں تنہا فرائنہ ہی منفرد نہیں ہیں دنیا کے اکثر ملکوں میں شاہی خاندانوں نے سیاسی حاکمیت کے علاوہ فوق الفطری الوحیت و ربوبیت میں بھی کم و بیش حصہ بنانے کی کوشش کی ہے اور رعیت کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ ان کے آگے عبودیت کے کچھ نہ کچھ مراسم ادا کرے لیکن دراصل یہ محض ایک ضمنی چیز ہے اصل مقصد سیاسی حاکمیت کا استحکام ہوتا ہے اور اس کے لیے فوق الفطری الوحیت کا دعویٰ محض ایک تدبیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے مصر میں اور دوسرے جاہلیت پرست ملکوں میں بھی ہمیشہ سیاسی زوال کے ساتھ ہی شاہی خاندانوں کی الوحیت بھی ختم ہوتی رہی ہے اور تخت جس جس کے پاس گیا ہے الوحیت بھی اسی کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی ہے نمبر تین فرعون کا اصلی دعویٰ فوق الفطری خدائی کا نہیں بلکہ سیاسی خدائی کا تھا وہ ربوبیت کے تیسرے چوتھے اور پانچویں معنی کے لحاظ سے کہتا تھا کہ میں سرزمین مصر اور اس کے باشندوں کا رب اعلیٰ ہوں اس ملک اور اس کے تمام وسائل و ذرائع کا مالک ہوں یہاں کی حاکمیت مطلقہ کا حق مجھ ہی کو پہنچتا ہے یہاں کے تمدن و اجتماع کی اساس میری ہی مرکزی شخصیت ہے یہاں قانون میرے سوا کسی اور کا نہ چلے گا قرآن کے الفاظ میں اس کے دعوے کی بنیاد یہ تھی ونادا فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون سورة الزخرف اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی دی کہ اے قوم کیا میں ملک مصر کا مالک نہیں ہوں اور یہ نہریں میرے ماتحت نہیں چل رہی ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ وہی بنیاد تھی جس پر نمرود کا دعوی ربوبیت مبنی تھا حاج ابراہیم فی ان آتاہ اللہ الملک اور اسی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کا ہم اثر بادشاہ بھی اپنے اہل ملک کا رب بنا ہوا تھا نمبر چار موسا علیہ السلام کی دعوت جس پر فرعون اور آل فرعون سے ان کا جھگڑا تھا دراصل یہ تھی کہ رب العالمین کے سوا کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا الہ اور رب نہیں ہے وہی تنہا فوق الفطری معنی میں بھی الہ اور رب ہے اور سیاسی و اجتماعی معنی میں بھی پرستش بھی اسی کی ہوگی بندگی و اطاعت بھی اسی کی اور پیروی قانون بھی اسی کی نیز یہ کہ سریح نشانیوں کے ساتھ اس نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے میرے ذریعے سے وہ اپنے امر نہیں کے احکام دے گا لہٰذا اس کے بندوں کے انعان اقتدار تمہارے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہونے چاہیے اسی بنا پر فرعون اور اس کے آیا نے حکومت بار بار کہتے تھے کہ یہ دونوں بھائی ہمیں زمین سے بے دخل کر کے خود قابض ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے نظام مذہب و تمدن کو مٹا کر اپنا نظام قائم کرنے کے در پہ ہیں ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد سورہ ہود ہم نے موسا کو اپنی آیات اور شریح نشان معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے سردارہ نے قوم کی طرف بھیجا تھا مگر ان لوگوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا امر راستی پر نہ تھا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ إِنِّي آتِيكُمْ بسلطان مُبِينٌ سُورَةُ الدخان اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا تھا ایک معزز رسول ان کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے شریح نشان معمولیت پیش کرتا ہوں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا سورة المزمل اے اہل مکہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سختی کے ساتھ پکڑا قال قال فمر ربكما يا موسى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فرعون نے کہا اے موسی تو آخر تمہارا رب کون ہے موسا نے جواب دیا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی ہے پھر اسے اس کے کام کرنے کا طریقہ بتایا قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين سوره الشعراء فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہے موسا نے جواب دیا زمین و آسمان اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو فرعون اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے بولا سنتے ہو موسا نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے آبا و اجداد کا رب بھی فرعون بولا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل ہیں موسا نے کہا مشرق اور مغرب اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو اس پر فرعون بول اٹھا کہ اگر میرے سوا تو نے کسی اور کو الہ بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا لتخرجنا من اور سورہ توحا فرعون نے کہا اے موسا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہماری زمین سے بے دخل کر دے وقال فرعون ذرونی اقتل موسا ولید ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد سورة المؤمن اور فرعون نے کہا چھوڑ دو مجھے کہ میں موسا کو قتل کر دوں اور اپنے رب کو مدد کے لیے پکار دیکھے وہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا قالو ان لساحران ان من بسحرهما المثلى سرطا انہوں نے کہا یہ دونوں تو جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو مٹا دے ان تمام آیات کو ترتیب وار دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں وہی ایک گمراہی جو ابتدا سے دنیا کی مختلف قوموں میں چلی آ رہی تھی ارض نیل میں بھی ساری ظلمت اسی کی تھی اور وہی ایک دعوت جو ابتدا سے تمام انبیاء دیتے چلے آ رہے تھے موسا و ہارون علیہ السلام بھی اسی کی طرف بلاتے تھے یہود و نصارہ قوم فرعون کے بعد ہمارے سامنے بنی اسرائیل اور وہ دوسری قومیں آتی ہیں جنہوں نے یہودیت اور عیسائیت اختیار کی ان کے متعلق یہ تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لوگ اللہ کے ہستی کے منکر ہوں گے یا اس کو الہ اور رب نہ مانتے ہوں گے اس لیے کہ خود قرآن نے ان کے اہل کتاب ہونے کی تصدیق کی ہے پھر سوال یہ ہے کہ ربوبیت کے باب میں ان کے عقیدے اور طرز عمل کی وہ کون سی خاص غلطی ہے جس کی بنا پر قرآن نے ان لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے اس کا مجمل جواب خود قرآن ہی سے ہمیں ملتا ہے خل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل سورة المائدہ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان قوموں کے فاسد خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی ہیں جنہوں نے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کیا اور خود بھی راہ راست سے بھٹک گئیں اس سے معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی قوموں کی گمراہی بھی اصلاً اسی نوعیت کی ہے جس میں ان سے پہلے کی قومیں ابتدا سے مبتلا ہوتی چلی آئی ہیں نیز اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ گمراہی ان کے اندر غلوب فی الدین کے راستے سے آئی ہے اب دیکھیے کہ اس اجمال کی تفصیل قرآن کس طرح کرتا ہے عزیر ابن اللہ وقالت اللہ سورة التوبہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم یقینا کفر کیا ان عیسائیوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی سورة المائدہ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد صورت المائدہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ ایک الہ کے سوا کوئی دوسرا الہ ہے ہی نہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بَنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهِينِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَا نَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ سورة المائدہ اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا تو جواب میں مرض کریں گے کہ سبحان اللہ میری کیا مجال تھی کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون سورة آل عمران کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکم اور نبوت سے سرفراز کرے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی بنو جس طرح تم اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو اور جس کے درس دیا کرتے ہو اور نہ نبی کا یہ کام ہے کہ وہ تم کو یہ حکم دے کہ ملائکہ اور پیغمبروں کو رب بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو ان آیات کی روح سے اہل کتاب کی پہلی گمراہی یہ تھی کہ جو بزرگ ہستیاں انبیاء اولیاء ملائکہ وغیرہ دینی حیثیت سے قدر و منزلت کی مستحق تھیں ان کو انہوں نے ان کے حقیقی مرتبے سے بڑھا کر خدائی کے مرتبے میں پہنچا دیا کاروبار خداوندی میں انہیں دخیل و شریک ٹھہرایا ان کی پرستش کی ان سے دعائیں مانگی انہیں فوق الفطری ربوبیت و لوہیت میں حصے دار سمجھا اور یہ گمان کیا کہ وہ بخشش اور مددگاری اور نگہبانی کے اختیارات رکھ دی ہیں اس کے بعد ان کی دوسری گمراہی یہ تھی اتخذوا احبارهم اربابا من دون انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو بھی اپنا رب بنا لیا یعنی نظام دینی میں جن لوگوں کی حیثیت صرف یہ تھی کہ خدا کی شریعت کے احکام بتائیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اخلاق کی اصلاح کریں انہیں رفتہ رفتہ یہ حیثیت دے دی کہ بے اختیار خود جس چیز کو چاہیں حرام اور جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرا دیں اور کتاب الہی کی صنعت کے بغیر جو حکم چاہے دے دیں جس چیز سے چاہے منع کر دیں اور جو سنت چاہیں جاری کر دیں اس طرح یہ لوگ انہی دو عظیم الشان بنیادی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے جن میں قوم نوح قوم ابراہیم عاد سمود اہل مدین اور دوسری قومیں مبتلا ہوئی تھیں ان کی طرح انہوں نے بھی فوقت طبعی ربوبیت میں فرشتوں اور بزرگوں کو اللہ کا شریک بنایا اور انہی کی طرح انہوں نے تمدنی و سیاسی ربوبیت اللہ کے بجائے انسانوں کو دی اور اپنے تمدن معاشرت اخلاق اور سیاست کے اصول و احکام اللہ کی صنعت سے بے نیاز ہو کر انسانوں سے لینے شروع کر دیے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا الردین اتو نصیب سورة النساء تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ ملا ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مان رہے ہیں قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازر وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل سورة المائدة کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک فاسقین سے بھی زیادہ بدترین انجام کس کا ہے وہ جن پر اللہ عز و جل نے لانت کی جن پر اس کا غزب ٹوٹا جن میں سے بہت سے لوگ اس کے حکم سے بندر اور سور تک بنا دیے گئے اور انہوں نے تاغوت کی بندگی کی وہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں اور راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں جبت کا لفظ تمام اوہام و خرافات کے لیے جامع لفظ ہے جس میں جادو ٹونے ٹوٹکے کہانت فالگیری سات النحس کے تصورات غیر فطری تاثرات غرض جملہ اقسام کے توہمات شامل ہیں اور تاغوت سے مراد ہر وہ شخص یا گروہ یا ادارہ ہے جس نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی ہو اور بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خدا بندی کا علم بلند کیا ہو پس یہود و نصارہ جب مذکورہ بالا دو قسم کی گمراہیوں میں پڑ گئے تو پہلی قسم کی گمراہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ہر قسم کے توہمات نے ان کے دلوں اور دماغوں پر قبضہ کر لیا اور دوسری گمراہی نے ان کو علماء اور مشائق اور زہاد و صوفیہ کی بندگی سے بڑھا کر ان جباروں اور ظالموں کی بندگی و اطاعت تک پہنچا دیا جو کھلم کھلا اللہ کے باغی تھے مشرقین عرب اب دیکھنا چاہیے کہ وہ عرب کے مشرقین جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جو قرآن کے اولین مخاطب تھے اس باب میں ان کی گمراہی کس نوعیت کی تھی کیا وہ اللہ سے ناواقف تھے یا اس کی ہستی کے منکر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تھے کہ انہیں وجود باری تعالیٰ کا معترف بنائیں کیا وہ اللہ کو الہ اور رب نہیں مانتے تھے اور قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ انہیں حق جل شاہ کی الہیت اور ربوبیت کا قائل کرے کیا انہیں اللہ کی عبادت و پرستش سے انکار تھا یا وہ اللہ کو دعائیں سننے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا نہیں سمجھتے تھے کیا ان کا خیال یہ تھا کہ لات منات عزا اور حبل اور دوسرے معبود ہی اصل میں کائنات کے خالق مالک رازق اور مدبر و منتظم ہیں یا وہ اپنے ان معبودوں کو قانون کا منبع اور اخلاق و تمدن کے مسائل میں ہدایت و رہنمائی کا سر چشمہ مانتے تھے ان میں سے ایک ایک سوال کا جواب ہم کو قرآن سے نفی کی صورت میں ملتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ عرب کے مشرقین نہ صرف یہ کہ اللہ کی ہستی کے قائل تھے بلکہ اسے تمام کائنات کا اور خود اپنے معبودوں تک کا خالق مالک اور خدا بند اعلیٰ مانتے تھے اس کو رب اور الہ تسلیم کرتے تھے مشکلات اور مصائب میں آخری اپیل وہ جس سرکار میں کرتے تھے وہ اللہ ہی کی سرکار تھی انہیں اللہ کی عبادت و پرستش سے انکار نہ تھا ان کا عقیدہ اپنے دیوتاؤں معبودوں کے بارے میں نہ تو یہ تھا کہ وہ ان کے اور کائنات کے خالق و رازق ہیں اور نہ یہ کہ یہ معبود زندگی کے تمدنی و اخلاقی مسائل میں ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں چنانچہ ذیل کی آیات اس پر شاہد ہیں الارض ومن فيها ان قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون سورة المؤمنون اے نبی ان سے کہو زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے کہ اللہ کی ملکیت ہے کہو پھر بھی تم نصیحت قبول نہیں کرتے کہو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے وہ کہیں گے اللہ کہو پھر بھی تم نہیں ڈرتے کہو ہر چیز کے شاہانہ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں پناہ دینے کی طاقت کسی میں نہیں بتاؤ اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے یہ صفت اللہ ہی کی ہے کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے سورہ یونس وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے حتیٰ کہ جس وقت تم کشتی میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو پھر یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے رکھتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ طوفان میں گر گئے اس وقت سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے اس بلا سے ہم ہم کو کو بچا بچا لیا تو تو تیرے شکر گزار بندے بنیں گے جب وہ ان لیتا ہے پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں وہ ادا الْإِنسَانُ کا سورہ بنی اسرائیل جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو اس ایک رب کے سوا اور جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے پھر جاتے ہو سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اپنے معبودوں کے متعلق ان کے جو خیالات تھے وہ خود انہی کے الفاظ میں قرآن اس طرح نقل کرتا ہے والذین من اولیاء ما الا سورۃ الزمر جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے ولی اور کارساز ٹھہرا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں سورہ یونس پھر وہ اپنے معبودوں کے بارے میں اس قسم کا بھی کوئی گمان نہ رکھتے تھے کہ وہ مسائل زندگی میں ہدایت بخشنے والے ہیں چنانچہ سورہ یونس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ سورہ یونس ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ہے لیکن یہ سوال سن کر ان پر سکوت چھا جاتا ہے ان میں سے کوئی یہ جواب نہیں دیتا کہ ہاں لات یا منات یا عزا یا دوسرے معبود ہمیں فکر و عمل کی صحیح راہیں بتاتے ہیں اور وہ دنیا کی زندگی میں عدل اور سلامتی اور امن کے اصول ہمیں سکھاتے ہیں اور ان کے سر چشمہ علم سے ہم کو کائنات کے بنیادی حقائق کی معرفت حاصل ہوتی ہے تب اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے قل اللہ يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون سورہ یونس کہو مگر اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر بتاؤ کون اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا وہ جو خود ہدایت نہیں پاتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کر رہے ہو ان تصریحات کے بعد اب یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ ربوبیت کے بارے میں ان کی کی وہ اصل گمراہی کیا تھی جن اصلاح کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو بھیجا اور کتاب نازل کی اس سوال کی تحقیق کے لیے جب ہم قرآن میں نظر کرتے ہیں تو ان کے عقائد و اعمال میں بھی ہم کو انہی دو بنیادی گمراہیوں کا سراغ ملتا ہے جو قدیم سے تمام گمراہ قوموں میں پائی جاتی رہی ہیں یعنی ایک طرف فوقت طبیعی ربوبیت و الہیت میں وہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں اور ارباب کو شریک ٹھہراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر جو حکومت کار فرما ہے اس کے اختیارات و اقتدارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ اور بزرگ انسان اور اجرام فلکی وغیرہ بھی دخل رکھتے ہیں اسی بنا پر دعا اور استعانت اور مراسم عبودیت میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ ان بناوٹی خداؤں کی طرف بھی رجوع کیا کرتے تھے دوسری طرف تمدنی و سیاسی ربوبیت کے باب میں ان کا ذہن اس تصور سے بالکل خالی تھا کہ اللہ اس معنی میں بھی رب ہے اس معنی میں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں اپنے سرداروں اور اپنے خاندان کے بزرگوں کو رب بنائے ہوئے تھے اور انہی سے اپنی زندگی کے قوانین لیتے تھے چنانچہ پہلی گمراہی کے متعلق قرآن یہ شہادت دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير سورة الحج انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت سرحد پر کھڑا ہو کر کرتا ہے فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو الٹا پھر گیا یہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھانے والا ہے وہ اللہ سے پھر کر ان کو پکارنے لگتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچانے کی یہی بڑی گمراہی ہے وہ مدد کے لیے ان کو پکارتا ہے جنہیں پکارنے کا نقصان بنسبت نفع کے زیادہ قریب ہے کیسا برا مولا ہے اور کیسا برا ساتھی ہے ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سورة يونس یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں کہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا سورہ حامیم سجدہ اے نبی ان سے کہو کیا واقعی تم اس اللہ سے جس نے دو دن میں زمین کو پیدا کر دیا کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہو قل اتعبدون من دون اللہ ما لا هو سورة المائدہ کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں نہ فائدے کا حالانکہ سننے اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله سورة الزمر اور جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یکسو ہو کر اپنے ربی کو پکارتا ہے مگر جب وہ اپنی نعمت سے اس کو سرفراز کرتا ہے تو یہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس میں مدد کے لیے اس نے اللہ کو پکارا تھا اور وہ اللہ کے ہمسر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ یہ حرکت اسے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے اللہ کو پکار رہا تھا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون سورة النحل تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ کی بخشش سے حاصل ہے جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی کی طرف فریاد دے کر تم تم تم جاتے ہو مگر جب وہ اس مصیبت کو پر سے سے ٹال دیتا ہے تو میں کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ ہمارے احسان کا جواب احسان فراموشی سے دیں اچھا مزے لو ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا یہ لوگ جن کو نہیں جانتے ان کے لیے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حصے مقرر کرتے ہیں اللہ کی قسم جو افطرا پردازیاں تم کرتے ہو ان کی باز پس تم سے ہو کر رہے گی رہی دوسری گمراہی تو اس کے متعلق قرآن کی شہادت یہ ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ سورة الانعام اور اسی طرح بہت سے مشرقین کے لیے ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا دیا تاکہ انہیں ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں ظاہر ہے کہ یہاں شریکوں سے مراد بت اور دیوتا نہیں بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے قتل اولاد کو اہل عرب کی نگاہ میں ایک بھلائی اور خوبی کا کام بنایا اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین میں اس رسم قبیح کی آمیزش کر دی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے شریک اس معنی میں قرار نہیں دیے گئے تھے کہ اہل عرب ان کو سلسلہ اسباب پر حکمران سمجھتے تھے یا ان کی پرستش کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے بلکہ ان کو ربوبیت و الوحیت میں شریک اس لحاظ سے ٹھہرایا گیا تھا کہ اہل عرب ان کے اس حق کو تسلیم کرتے تھے کہ تمدنی و معاشرتی مسائل اور اخلاقی و مذہبی امور میں وہ جیسے چاہیں قوانین مقرر کر دیں ام لهم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله سورة الشورى کیا یہ ایسے شریک بنائے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے قسم سے وہ قانون بنا دیا جس کا اللہ نے کوئی اذن نہیں دیا ہے لفظ دین کی تشریح آگے چل کر بیان ہوگی اور وہیں اس آیت کے مفہوم کی وسعت بھی پوری طرح واضح ہو سکے گی لیکن یہاں کم از کم یہ بات تو صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے پیشواؤں اور سرداروں کا ایسے ضابطے اور قاعدے مقرر کرنا جو دین کی نوعیت رکھتے ہوں اور اہل عرب کا ان ضابطوں اور قاعدوں کو واجب تقلید مان لینا یہی ربوبیت و الوحیت میں ان کا اللہ کے ساتھ شریک بننا اور یہی اہل عرب کا ان کی شرکت کو تسلیم کرنا تھا قرآن کی دعوت گمراہ قوموں کے تخیلات کی یہ تحقیق جو پچھلے صفحات میں کی گئی ہے اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہے کہ قدیم ترین زمانے سے لے کر زمانہ نزول قرآن تک جتنی قوموں کا ذکر قرآن نے ظالم فاسد القیدہ اور بدراہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کی ہستی کا منکر نہ تھا نہ کسی کو اللہ کے مطلق رب اور الہ ہونے سے انکار تھا البتہ ان سب کی اصل گمراہی اور مشترک گمراہی یہی تھی کہ انہوں نے ربوبیت کے ان پانچ مفہومات کو جو ہم ابتدا میں لغت اور قرآن کی شہادتوں سے متعین کر چکے ہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا رب کا یہ مفہوم کہ وہ فوق الفطری طور پر مخلوقات کی پرورش خبر گیری حاجت روائی اور نگہ بانی کا کفیل ہوتا ہے ان کی نگاہ میں ایک الگ نوعیت رکھتا تھا اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ اگرچہ رب اعلیٰ تو اللہ ہی کو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ فرشتوں اور دیوتاؤں اور جنوں کو اور غیر مرئی قوتوں کو ستاروں اور سیاروں کو انبیاء اور اولیاء اور روحانی پیشواؤں کو بھی ربوبیت میں شریک ٹھہراتے تھے اور رب کا یہ مفہوم کہ وہ امر و نہیں کا مختار اقتدار اعلیٰ کا مالک ہدایت و رہنمائی کا منبع قانون کا ماخذ مملکت کا رئیس اور اجتماع کا مرکز ہوتا ہے ان کے نزدیک بالکل ہی ایک دوسری حیثیت رکھتا تھا اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ یا تو اللہ کے بجائے صرف انسانوں ہی کو رب مانتے تھے یا نظریے کی حد تک اللہ کو رب ماننے کے بعد عملاً انسانوں کی اخلاقی و تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے آگے سر اطاعت خم کیے دیتے تھے اسی گمراہی کو دور کرنے کے لیے ابتدا سے انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں اور اسی کے لیے آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہوئی ان سب کی دعوت یہ تھی کہ ان تمام مفہومات کے اعتبار سے رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل شاہ ہے ربوبیت ناقابل تقسیم ہے اس کا کوئی جز کسی معنی میں بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے کائنات کا نظام ایک کامل مرکزی نظام ہے جس کو ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے جس پر ایک اللہ فرما روائی کر رہا ہے جس کے سارے اختیارات و اقتدارات کا مالک اللہ ہی ہے نہ اس نظام کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کچھ دخل ہے نہ اس کی تدبیر و انتظام میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی فرما روائی میں کوئی حصہ دار ہے مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی حیثیت سے وہی اکیلا اللہ تمہارا فوق الفطری رب بھی ہے اور اخلاقی و تمدنی اور سیاسی رب بھی وہی تمہارا معبود ہے وہی تمہارے سجدوں اور رکوعوں کا مرجع ہے وہی تمہاری دعاؤں کا ملجا اور ماوا ہے وہی تمہارے توکل اور اعتماد کا سہارا ہے وہی تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے اور اسی طرح وہی بادشاہ ہے وہی مالک الملک ہے وہی شارع و قانون ساز اور و نہیں کا مختار بھی ہے ربوبیت کی یہ دونوں حیثیتیں جن کو جاہلیت کی وجہ سے تم نے ایک دوسرے سے الگ ٹھہرا لیا ہے حقیقت میں خدائی لازمہ اور خدا کے خدا ہونے کا خاصہ ہیں انہیں نہ ایک دوسرے سے منفق کیا جا سکتا ہے اور نہ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی مخلوقات کو خدا کا شریک ٹھہرانا درست ہے اس دعوت کو قرآن جس طریقے سے پیش کرتا ہے وہ خود اسی کی زبان سے سنیے ان اللہ خلق السماوات والارض ثم استوى العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمری الا له الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین سورة العراف حقیقت میں تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دن میں پیدا کیا اور پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو گیا جو دن کو رات کا لباس اڑھاتا ہے اور پھر رات کے تعاقب میں دن تیزی کے ساتھ دوڑ آتا ہے سورج اور چاند اور تارے سب کے سب جس کے تابع فرمان ہیں سنو خلق اسی کی ہے اور فرما روائی بھی اسی کی بڑا بابرکت ہے وہ کائنات کا رب قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون سورة پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے کانوں کی شنوائی آنکھوں کی بینائی کس کے قبضہ و اختیار میں है کون ہے جو بے جان کو جاندار میں سے اور جاندار کو بے جان میں سے نکالتا ہے اور کون اس کارگاہ عالم کا انتظام چلا رہا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم ڈرتے نہیں ہو جب یہ سارے کام اسی کے ہیں تو تمہارا حقیقی رب اللہ ہی ہے حقیقت کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے آخر کہاں سے تمہیں یہ ٹھوکر لگتی ہے کہ حقیقت سے پھرے جاتے ہو خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون سورة الزمر اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا رات کو دن پر اور دن کو رات پر وہی لپیٹتا ہے چاند اور سورج کو اسی نے ایسے ضابطے کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلے جا رہا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں آخر یہ تم کہاں سے ٹھوکر کھا کر پھرے جاتے ہو خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى اور آگے لا الا تصرفون الزمر اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر وہی لپیٹتا ہے چاند اور سورج کو اسی نے ایسے ضابطے کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلے جا رہا ہے آگے یہی اللہ تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں آخر یہ تم کہاں سے ٹھوکر کھا کر پھرے جاتے ہو الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هاجي ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا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 اللہ تمہارا رب ہے بڑا بابرکت ہے وہ کائنات کا رب وہی زندہ ہے کوئی اور معبود اس کے سوا نہیں اسی کو تم پکارو اور اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرو واللہ خلقکم من تراب پھر آگے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامت یکفرون بشرککم سورہ فاطر اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور آگے وہ رات کو دن میں پرو دیتا ہے اور دن کو رات میں اس نے چاند اور سورج کو ایسے ضابطے کا پابند بنایا ہے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 ظلموا أهواءهم بغير علم پھر آگے فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الروم آسمان کے رہنے والے ہوں یا زمین کے سب اس کے غلام اور اس کے تابع فرمان ہیں آگے اللہ خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ان چیزوں کی ملکیت میں تمہارا شریک ہوتا ہے جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں کیا ان چیزوں کے اختیارات اور تصرفات میں تم اور تمہارے غلام مساوی ہوتے ہیں کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہو جو لوگ عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے تو ہم حقیقت تک پہنچا دینے والی دلیلیں اس طرح کھول کر بیان کر دیتے ہیں مگر ظالم لوگ علم کے بغیر اپنے بے بنیاد خیالات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور آگے لہٰذا تم بالکل یکسو ہو کر حقیقی دین کے راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم کر دو اللہ کی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی خلقت کو بدلا نہ جائے یہی ٹھیک سیدھا طریقہ ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة الزمر ان لوگوں نے اللہ کی عظمت و کبریائی کا اندازہ جیسا کہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا قیامت کے روز یہ دیکھیں گے کہ زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہے اور آسمان اس کے ہاتھ میں سمٹے ہوئے ہیں اس کی ذات منزہ اور بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا شریک ہو جیسا کہ یہ لوگ قرار دے رہے ہیں فلی اللہ الحمد رب رب السماوات السماوات الارض العالمین والارض العزیز الحکیم سورة الجافیہ پس ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان اور تمام کائنات کا رب ہے کبریائی اسی کی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور وہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے رب السماوات والارض وما هل تعلم له سميا سورہ مریم کام لینے والے ہیں ان کے لیے تو ہم وہ زمین اور آسمانوں کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں لہٰذا تو اسی کی بندگی کر اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہ جیسا کوئی اور تیرے علم میں ہے وتوکل علیہ سورہ ہود زمین اور آسمانوں کی ساری پوشیدہ حقیقتیں اللہ عز و جل کے علم میں ہیں اور سارے معاملات اسی کی سرکار میں پیش ہوتے ہیں لہذا تو اسی کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ کر اور اب المشرقی والمغربی وکیلا مشرق اور مغرب سب کا مالک وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا تو اسی کو اپنا مختار کار بنا صورت المزمل ان امتا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 کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی اور کی بندگی شریک نہ کرے ان آیات کو سلسلہ وار پڑھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن ربوبیت کو بالکل حاکمیت اور سلطانی ساورنٹی کا ہم معنی قرار دیتا ہے اور رب کا یہ تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کائنات کا سلطان مطلق اور لا شریک مالک و حاکم ہے اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور تمہارا اور تمام جہان کا پروردگار مربی اور حاجت روا ہے اسی حیثیت سے اس کی وفاداری وہ قدرتی بنیاد ہے جس پر ہماری اجتماعی زندگی کی عمارت صحیح طور پر قائم ہوتی ہے اور اس کی مرکزی شخصیت سے وابستگی تمام متفرق افراد اور گروہوں کے درمیان ایک امت کا رشتہ پیدا کرتی ہے اسی حیثیت سے وہ ہماری اور تمام مخلوقات کی بندگی اطاعت اور پرستش کا مستحق ہے اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور ہر چیز کا مالک آپ علاقہ اور فرما روا ہے اہل عرب اور دنیا کے تمام جاہل لوگ ہر زمانے میں اس غلطی میں مبتلا تھے اور اب تک ہیں کہ ربوبیت کے اس جامع تصور کو انہوں نے پانچ مختلف نو ربوبیتوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے قیاس و گمان سے یہ رائے قائم کی کہ مختلف قسم کی ربوبیتیں مختلف ہستیوں سے متعلق ہو سکتی ہیں اور متعلق ہیں قرآن اپنے طاقتور استدلال سے ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے اس مکمل مرکزی نظام میں اس بات کی مطلق گنجائش نہیں ہے کہ اقتدار اعلیٰ جس کے ہاتھ میں ہے اس کے سوا ربوبیت کا کوئی کام کسی دوسری ہستی سے کسی درجے میں بھی متعلق ہو اس نظام کی مرکزیت خود گواہ ہے کہ ہر طرح کی ربوبیت اسی خدا کے لیے مختص ہے جو اس نظام کو وجود میں لائے لہذا جو شخص اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ربوبیت کا کوئی جز کسی معنی میں بھی خدا کے سوا کسی اور سے متعلق سمجھتا ہے یا متعلق کرتا ہے وہ دراصل حقیقت سے لڑتا ہے صداقت سے منہ موڑتا ہے حق کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور امر واقعی کے خلاف کام کر کے اپنے آپ کو خود نقصان اور ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے عبادت لغوی تحقیق عربی زبان میں ابودہ عبودیہ اور عبدیہ کے اصل معنی خضو اور تزلل کے ہیں یعنی تابع ہو جانا رام ہو جانا کسی کے سامنے اس طرح سپر ڈال دینا کہ اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت یا انحراف اور سرتا بھی نہ ہو اور وہ اپنے منشا کے مطابق جس طرح چاہے خدمت لے اسی اعتبار سے اہل عرب اس اونٹ کو بعیر معبت کہتے ہیں جو سواری کے لیے پوری طرح رام ہو چکا ہو اور اس راستے کو طریق معبت جو کثرت سے پامال ہو کر ہموار ہو گیا ہو پھر اسی اصل سے اس مادے میں غلامی اطاعت پوجا ملازمت اور قید یا رکاوٹ کے مفہومات پیدا ہوئے ہیں چنانچہ عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان لسان العرب میں اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے ایک العبد المملوک خلاف الحر عبد وہ ہے جو کسی کی ملک ہو اور یہ لفظ حر یعنی آزاد کی ضد ہے آدمی کو اپنا غلام بنا لیا تعبد الرجل اس کے ساتھ غلام جیسا معاملہ کیا یہی معنی ابدہ اور آبدا اور اعتبدہ کہیں حدیث میں آتا ہے تین آدمی ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مستغیث بنوں گا من جملہ ان کے ایک وہ شخص ہے جو کسی آزاد کو غلام بنائے یا غلام کو آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے غلام کا سا معاملہ کرے موسا علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا وہ تل کا نعمت تمنح علیہ بنی اسرائیل اور تیرا وہ احسان جس کا تانا تو مجھے دے رہا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا نمبر دو العبادہ اطاع مع الخضوع عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرما برداری کے ساتھ ہو عبادت طاغوت ای اطاعہ طاغوت کی عبادت یعنی اس کا فرما بردار ہو گیا طاغوت کی عبادت کی إياك نعبد أي نطيع الطاعة التي يخضع معها ہم تیری عبادت کرتے ہیں یعنی ہم تیری ہی اطاعت پوری فرما برداری کے ساتھ کرتے ہیں اعبدو ربکم ای اطیعو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو یعنی اس کی اطاعت کرو قومہما لنا عابدون یعنی فرعون نے جو یہ کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری عابد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تابع فرمان ہے جو شخص کسی بادشاہ کا متی ہے وہ اس کا عابد ہے اور ابن الانباری کہلاتا ہے فلان عابد کے معنی ہیں وہ اپنے مالک کا فرما بردار اور اس کے حکم کا متی ہے نمبر تین عبدہ عبادتا و معبدا و معبدہ تألہ لہو اس کی عبادت کی یعنی اس کی پوجا کی التعبد التنسک تعبد سے مراد ہے کسی کا پرستار اور پجاری بن جانا شاعر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بخیلوں کے ہاں روپیہ پجتا ہے آبدہ اور آبد بہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور جدا نہ ہوا اس کا دامن تھام لیا اور نہیں چھوڑا نمبر پانچ ما عنی ای ما حبسک جب کوئی شخص کسی کے پاس آنے سے رک جائے تو وہ یوں کہے گا کہ کس چیز نے تمہیں میرے پاس آنے سے روک دیا اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالادستی و برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دست بردار ہو جانا سرتابی اور مزاحمت چھوڑ دینا اور اس کے لیے رام ہو جانا یہی حقیقت ہے بندگی اور غلامی کی لہٰذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ بندگی اور غلامی ہی کا تصور ہے پھر چونکہ غلام کا اصلی کام اپنے آقا کی اطاعت اور فرما برداری ہے اس لیے لازماً اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جب کہ ایک غلام اپنے آقا کی بندگی اور اطاعت میں محض اپنے آپ کو سپرد ہی نہ کر چکا ہو بلکہ اعتقاداً اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بھی ہو اور اس کی مہربانیوں پر شکر و احسان مندی کے جذبے سے بھی سرشار ہو تو وہ اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا ہے مختلف طریقوں سے اعتراف نعمت کا اظہار کرتا ہے طرح طرح سے مراسم بندگی بجا لاتا ہے اسی کا نام پرستش ہے اور یہ تصور ابدیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے جب کہ غلام کا محض سر ہی آقا کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو رہے باقی دو تصورات تو وہ دراصل ابدیت کے ضمنی تصورات ہیں اصلی اور بنیادی نہیں ہیں لفظ عبادت کا استعمال قرآن میں اس لغوی تحقیق کے بعد جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب پاک میں یہ لفظ تمام تر پہلے تین معنوں میں استعمال ہوا ہے کہیں معنی اول و دوم میں ایک ساتھ مراد ہیں کہیں معنی دوم اور کہیں صرف معنی سوم مراد لیے گئے ہیں اور کہیں تینوں معنی بیک وقت مقصود ہیں عبادت بمانہ غلامی اور اطاعت پہلے اور دوسرے معنی کی مثالیں حسب ذیل ہیں ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون سورة المؤمنون پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور شریح دلیل معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیا نے سلطنت کی طرف بھیجا مگر وہ تکبر سے پیش آئے کیونکہ وہ با اقتدار لوگ تھے انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کا کہاں مان لیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری عابد ہے وہ تل کا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ علیہ إِسْرَائِيلِ سورة بنی فرعون صورت الشعرا نے جب موسا کو تانا دیا کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن سے پالا ہے تو موسا نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے وہ تل کا نعمت تمنحا علیہ ان ابت اسرائیل اور تیرا وہ احسان جس کا تو مجھے تانا دے رہا ہے یہی تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا دونوں آیتوں میں عبادت سے مراد غلامی اور اطاعت و فرما برداری ہے فرعون نے کہا موسا اور ہارون کی قوم ہماری عابد ہے یعنی ہماری غلام اور ہمارے فرمان کی تابع ہے اور موسا علیہ السلام نے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا ہے یعنی ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور ان سے من مانی خدمت لیتا ہے یا ایو آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ ان کنتم ایہو تعبدون سورة البقرہ اے ایمان لانے والو اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو اس آیت کا موقع و محل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کے احکام اور اپنے آبا و اجداد کے اوہام کی پیروی میں کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق طرح طرح کی قیود کی پابندی کرتے تھے جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے فرمایا اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ان ساری پابندیوں کو ختم کرو اور جو کچھ ہم نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھ کر بے تکلف کھاؤ پیو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے پنڈتوں اور بزرگوں کے نہیں بلکہ ہمارے بندے ہو اور اگر تم نے واقعی ان کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ کر ہماری اطاعت اور فرما برداری قبول کی ہے تو اب تمہیں حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کے معاملے میں ان کے بنائے ہوئے ضابطوں کے بجائے ہمارے ضابطے کی پیروی کرنی ہوگی لہٰذا یہاں بھی عبادت کا لفظ غلامی اور اطاعت ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت صورت المائدہ کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا انجام کن لوگوں کا ہے وہ جن پر اللہ کی پھٹکار ہوئی اور اس کا غضب ٹوٹا جن میں بہت سے لوگ بندر اور سور تک بنا دیے گئے جنہوں نے تاغوت کی عبادت کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجِتَنِبُ التَّاغُوتِ النحل ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر یہ تعلیم دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی عبادت سے باز رہو والذین ان یعبدوها وانابوا الله لهم البشرا سورۃ الزمر اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تاغوت کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا تینوں آیتوں میں تاغوت کی عبادت سے مراد تاغوت کی غلامی اور اطاعت ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم اشارہ کر چکے ہیں قرآن کی اصطلاح میں تاغوت سے مراد ہر وہ ریاست و اقتدار اور ہر وہ رہنمائی و پیشوائی ہے جو اللہ سے باغی ہو کر اللہ کی زمین میں اپنا حکم چلائے اور اس کے بندوں کو زور و جبر سے یا تحریس اور اطماع سے یا گمراہ کن تعلیمات سے اپنا تابع امر بنائے ایسے ہر اقتدار اور ایسی ہر پیشوائی کے آگے سر تسلی تسلیم خم کرنا اور اس کی بندگی اختیار کر کے اس کا حکم بچا لانا تاغوت کی عبادت ہے عبادت بمانا اطاعت اب ان آیات کو لیجئے جن میں عبادت کا لفظ صرف معنی دوم میں استعمال ہوا ہے اَلَمْ أَعْحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ لکم عدو مبین سورہ یاسین اے بنی آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ظاہر ہے کہ شیطان کی پرستش تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ ہر طرف سے اس پر لانت اور پھٹکار ہی پڑتی ہے لہٰذا بنی آدم پر جو فرد جرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے روز لگائی جائے گی وہ اس بات کی نہ ہوگی کہ انہوں نے شیطان کی پوجا کی بلکہ اس بات کی ہوگی کہ وہ شیطان کے کہنے پر چلے اور اس کے احکام کی اطاعت کی اور جس جس راستے کی طرف وہ اشارہ کرتا گیا اس پر دوڑے دوڑے چلے گئے احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فہدوہم الى صراط الجحیم اور آگے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ سورة الصفہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ عز و جل یوں فرمائیں گے تمام ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور معبودان غیر اللہ کی جن کی عبادت وہ کیا کرتے تھے ان کو جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ اور آگے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے رد و قد کرنے لگیں گے عبادت کرنے والے کہیں گے کہ تم وہی لوگ تو ہو جو خبر کی راہ سے ہمارے پاس آتے تھے ان کے معبود جواب دیں گے کہ اصل میں تو خود ایمان لانے پر تیار نہ تھے ہمارا کوئی زور تم پر نہ تھا تم آپ ہی نافرمان لوگ تھے اس آیت میں عابدوں اور معبودوں کے درمیان جو سوال و جواب اس آیت میں عابدوں اور معبودوں کے درمیان جو سوال و جواب نقل کیا گیا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بت اور دیوتا نہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے سجادوں اور تسبیحوں اور جبوں اور گلیموں سے بندگاہ نے خدا کو دھوکہ دے دے کر اپنا معتقد بنایا تھا جنہوں نے اصلاح اور خیر خواہی کے دعوے کر کر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 لانا ہے اسی معنی کی تصریح روایات صحیحہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے جب آپ سے عرض کیا گیا کہ ہم نے علماء اور مشائق کی پرستش تو کبھی نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس چیز کو انہوں نے حلال ٹھہرایا کیا تم نے اسے حلال نہیں سمجھ لیا اور جس چیز کو انہوں نے حرام قرار دیا کیا تم نے اسے حرام نہیں بنا لیا عبادت بمانا پرستش اب تیسرے معنی کی آیات کو لیجئے اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن کی روح سے عبادت بمانہ پرستش میں دو چیزیں شامل ہیں ایک یہ کہ کسی کے لیے سجدہ و رکوع اور دست بستہ قیام اور طواف اور آستانہ بوسی اور نظر و نیاز اور قربانی وغیرہ کے وہ مراسم ادا کیے جائیں جو بالعموم پرستش کی غرض سے ادا کیے جاتے ہیں قطع نظر اس سے کہ اسے مستقل بذات معبود سمجھا جائے یا بڑے معبود کے ہاں تقرب اور سفارش کا ذریعہ سمجھ کر ایسا کیا جائے یا بڑے معبود کے ماتحت خدائی کے انتظام میں شریک سمجھتے ہوئے یہ یہ حرکت کی جائے دوسرے کہ کسی کو عالم اسباب پر زی اقتدار خیال کر کے اپنی حاجتوں میں اس سے دعا مانگی جائے اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس کو مدد کے لیے پکارا جائے اور خطرات و نقصانات سے بچنے کے لیے اس کی پناہ مانگی جائے یہ دونوں قسم کے فعل قرآن کی روح سے یکساں پرستش کی تعریف میں آتے ہیں مثالیں قل انی نہیت ان ان اعبد الذین تدعون من من دون اللہ لما جاءنی البینات ربی سورۃ المؤمن کہو مجھے تو اس سے سے منع کر دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی کی طرف ہدایات پا لینے کے بعد میں پرستش کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو آگے سورہ مریم ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم کو اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سب کو چھوڑتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں اور آگے پس جب وہ ان سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب سے الگ ہو گیا تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو دُونِ اللَّهِ يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورة الأحقاف اور اس سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے جنہیں خبر تک نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے اور جو روز محشر میں اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے تینوں آیتوں میں قرآن نے خود ہی تصریح کر دی ہے کہ یہاں عبادت سے مراد دعا مانگنا اور مدد کے لیے پکارنا ہے بلخانو یا بدون الجن اکثر بہم مؤمنون سورہ سبا بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے یہاں جنوں کی عبادت اور ان پر ایمان لانے سے جو کچھ مراد ہے اس کی تشریح سورہ جن کی یہ آیت کرتی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ الْجِنِ سورة الجن اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض اشخاص جنوں میں سے بعض اشخاص کی پناہ ڈھونڈتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی عبادت سے مراد ان کی پناہ ڈھونڈنا ہے اور خطرات و نقصانات کے مقابلے میں ان سے حفاظت طلب کرنا ہے اور ان پر ایمان لانے سے مراد ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ پناہ دینے اور حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یوم وما من ان اللہ من دونك من اولياء سورة الفرقان جس روز اللہ ان کو اور ان کے معبودوں کو جمع کرے گا جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو وہ ان سے پوچھے گا کہ میرے ان بندوں کو تم نے بہکایا تھا یا خود راہ راست سے یہ بھٹک گئے تھے وہ عرض کریں گے سبحان اللہ ہم کو کب زیبا تھا کہ حضور کو چھوڑ کر کسی کو ولی اور رفیق بنائیں یہاں انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معبودوں سے مراد اولیاء اور صلاحہ ہیں اور ان کی عبادت سے مراد ان کو بندگی کی صفات سے بالا تر اور خدائی کی صفات سے متصف سمجھنا ان کی ان کو غیبی امداد اور مشکل کشائی اور فریاد رسی پر قادر خیال کرنا اور ان کے لیے تعظیم کے وہ مراسم ادا کرنا جو پرستش کی حد تک پہنچے ہوئے ہوں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ سورہ سبا جس روز اللہ عز و جل سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا وہ تم ہو جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے تو وہ کہیں گے سبحان اللہ ہمیں ان سے کیا تعلق ہمارا تعلق تو آپ سے ہے یہاں فرشتوں کی عبادت سے مراد ان کی پرستش ہے جو ان کے استھان اور ہیکل اور خیالی مجسمے بنا کر کی جاتی تھی اور اس پوجا سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ ان کو خوش کر کے ان کی نظر عنایت اپنے حال پر مبزول کرائی جائے اور اپنے دنیوی معاملات میں ان سے مدد حاصل کی جائے وبدالمندون ملاحم و لاف و یقول شُفَعَاؤُنَا الاءفا اللَّهِ سورہ یونس وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے جو نہ انہیں نفع پہنچ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا سورۃ الزمر جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں یہاں بھی عبادت سے مراد پرستش ہے اور اس غرض کی بھی تشریح کر دی گئی ہے جس کے لیے یہ پرستش کی جاتی ہے عبادت بمانہ بندگی و اطاعت و پرستش اوپر کی مثالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں عبادت کا لفظ کہیں غلامی و اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہیں مجرد اطاعت کے معنی میں اب قبل اس کے کہ ہم وہ مثالیں پیش کریں جن میں یہ لفظ عبادت کے ان تینوں مفہومات کا جامع ہے ایک مقدمہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے اوپر جتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں ان سب میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کا ذکر ہے جہاں عبادت سے مراد غلامی اور اطاعت ہے وہاں معبود یا تو شیطان ہے یا وہ باقی انسان ہیں جنہوں نے تاغ تاغوت بن کر خدا کے بندوں سے خدا کے بجائے اپنی بندگی اور اطاعت کروائی یا وہ رہنما و پیشوا ہیں جنہوں نے کتاب اللہ سے بے نیاز ہو کر اپنے خود ساختہ طریقوں پر لوگوں کو چلایا اور جہاں عبادت سے مراد پرستش ہے وہاں معبود یا تو اولیاء انبیاء اور صلحہ ہیں جنہیں ان کی تعلیم و ہدایت کے خلاف معبود بنا لیا گیا یا فرشتے اور جنہیں جن کو محض غلط فہمی کی بنا پر فوق طبیعی ربوبیت میں شریک سمجھا گیا یہ خیالی طاقتوں کے بت اور تماثیل جو محض شیطانی اغوا سے مرکز پرستش پر آ گئے قرآن ان تمام اقسام کے معبودوں کو باطل اور ان کی عبادت کو غلط ٹھہراتا ہے خواہ ان کی غلامی کی گئی ہو یا اطاعت یا پرستش وہ کہتا ہے کہ تمہارے یہ سب معبود جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو اللہ کے بندے اور غلام ہیں نہ انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے اور نہ ان کی عبادت سے بجز نامرادی اور ذلت و رسوائی کے تم کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے حقیقت میں ان کا اور ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے اسی کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں لہٰذا عبادت کا مستحق اکیلے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 کر سکیں بلکہ جیسا وہ حکم دیتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں جو کچھ ان پر ظاہر ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے اس کی بھی اللہ کو خبر ہے وہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے کہ جس کی سفارش خود اللہ ہی قبول کرنا چاہے اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے سہمے رہتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثَا سورة الزخرف ان لوگوں نے فرشتوں کو جو دراصل رحمان کے بندے ہیں دیویاں بنا رکھا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سورة الصفات انہوں نے جنوں اور خدا کے درمیان نسبی تعلق فرض کر لیا ہے حالانکہ جن خود بھی جانتے ہیں کہ ایک روز انہیں حساب کے لیے اس کے حضور پیش ہونا ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا صورت النساء نہ مسیح نے کبھی اس کو اپنے لیے آر سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب فرشتوں نے اور جو کوئی اس کی بندگی و غلامی میں آر سمجھے اور تکبر کرے ایسے سب لوگوں کو اللہ اپنے حضور کھینچ بلائے گا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان سورة الرحمن سورج اور چاند سب گردش میں لگے ہیں اور تارے اور درخت اللہ کے آگے سر اطاعت جھکائے ہوئے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سورہ بنی اسرائیل ساتوں آسمان اور زمین اور جس قدر موجودات آسمان و زمین میں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے وله من في السماوات والارض کل اللہ قانتون صورت الروم آسمانوں اور زمین کی کل موجودات اس کی ملک ہے اور ساری چیزیں اس کے فرمان کی تابع ہیں ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها سورہ ہود کوئی جاندار ایسا نہیں جو اللہ کے قبضہ قدرت میں جکڑا ہوا نہ ہو ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سورة مریم زمین اور آسمان کے باشندوں میں کوئی نہیں جو رحمان کے سامنے غلام کی حیثیت سے پیش ہونے والا نہ ہو اس نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور قیامت کے روز سب اس کے حضور فردن فردن پیش ہوں گے خل اللہ تل ملک تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک نقالا کل قدیر آل عمران کہو یا اللہ مالک کے مالک تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے بھلائی تیرے اختیار میں ہے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اس طرح ان سب کو جن کی عبادت کسی شکل میں کی گئی ہے اللہ کا غلام اور بے اختیار ثابت کر دینے کے بعد قرآن تمام جن و انس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر مفہوم کے لحاظ سے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے غلامی ہو تو اس کی اطاعت ہو تو اس کی پرستش ہو تو اس کی ان میں سے کسی نو کی عبادت کا شائبہ تک بھی غیر اللہ کے لیے نہ ہو ولاقت باسنا فی کل امت رسول ابود اللہ وجنبود صورت النحل ہم نے ہر قوم میں ایک رسول یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو ولدین جتن ابو تاغوت ابودہ و انابو الا لہم البشرا صورت الزمر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا بنی آدم اللہ تعبد لکم عدو مبین مستقیم اے بنی آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے اربابا من دون وما الا اتحد واحدا انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یا ایوہ الذین ما کلو واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے ایمان والو اگر تم نے واقعی ہماری عبادت اختیار کی ہے تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان آیات میں اللہ کے لیے اس عبادت کو مخصوص کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بندگی و غلامی اور اطاعت و فرما برداری کے معنی میں ہے اور اس کے لیے صاف قرینہ موجود ہے کہ تاغوت اور شیطان اور احبار و رحبان اور آبا و اجداد کی اطاعت و بندگی سے پرہیز کر کے اللہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرنے کی ہدایت ہدایت کی جا رہی ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین سورۃ المؤمن کہو مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس بینات بھی آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صورت المؤمن اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے تدعون من من ما ما لا ولو سمعوا استجابوا فاطر تمہارا رب ہے بادشاہ اسی کی ہے اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو ان کے اختیار میں ذرہ برابر کچھ نہیں تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے قل اتعبدون من دون ما لا ولا هو المائدہ کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع پہنچانے کی سب کچھ سننے اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے ان آیات میں اس عبادت کو اللہ کے لیے مختص کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جو پرستش کے معنی میں ہے اور اس کے لیے بھی صاف قرینہ موجود ہے کہ عبادت کو دعا کے مترادف کی حیثیت سے استعمال کیا گیا ہے اور ما قبل و ماباد کی آیات میں ان معبودوں کا ذکر پایا جاتا ہے جنہیں فوق طبعی ربوبیت میں اللہ کا شریک قرار دیا جاتا ہے اب کسی صاحب بصیرت آدمی کے لیے یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے اور آس پاس کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو لفظ عبادت کو اس کے مختلف مفہومات میں سے کسی ایک مفہوم کے لیے خاص کرتا ہو ایسے تمام مقامات میں عبادت سے مراد غلامی اطاعت اور پرستش تینوں مفہوم ہوں گے مثال کے طور پر حسب ذیل آیات کو دیکھ لیجئے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی سورہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا تو میری ہی عبادت کر ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل کل وہو علا وکیل سورة الانعام وہی اللہ تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہر چیز کا خالق لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر شے کی خبر گیری کا متکفل ہے قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولیکن اعبد اللہ ان من المؤمنین یونس کہو اے لوگوں اگر تمہیں ابھی تک معلوم نہیں کہ میرا دین کیا ہے تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم سورة يوسف الله کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل معبودیت نہیں اتاری اقتدار صرف اللہ کے لیے خاص ہے اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یہی سیدھا طریقہ ہے ولی اللہ غیب الات وغی یرجع الامر کل فا وتوکل علیہ سورہ ہود آسمانوں اور زمین کی جس قدر حقیقتیں بندوں سے پوشیدہ ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے اور سارے معاملات اسی کی سرکار میں پیش ہوتے ہیں لہٰذا تو اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربکا نسیا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ وستبر لعبادتی سورہ مریم جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہم سے پوشیدہ ہے اور جو کچھ ان دونوں حالتوں کے درمیان ہے سب کا مالک وہی ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ مالک ہے آسمان اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے لہٰذا تو اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہ فمن لقاء ربه عملا صالحا ولا ربه احدا سورة الكهف پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کی عبادت شریک نہ کرے کوئی وجہ نہیں کہ ان آیات اور ایسی ہی دوسری تمام آیات میں عبادت کے لفظ کو محض پرستش یا محض بندگی و اطاعت کے لیے مخصوص ٹھہرا لیا جائے اس طرح کی آیات میں دراصل قرآن اپنی پوری دعوت پیش کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کی دعوت یہی ہے کہ بندگی اطاعت پرستش جو کچھ بھی ہو اللہ ہی کی ہو لہٰذا ان مقامات پر عبادت کے معنی کو کسی ایک مفہوم میں محدود کرنا حقیقت میں قرآن کی دعوت کو محدود کرنا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی دعوت کا ایک محدود تصور لے کر ایمان لائیں گے وہ اس کی ناقص و ناتمام پیروی کریں گے دین لغوی تحقیق کلام عرب میں لفظ دین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک غلبہ و اقتدار حکمرانی و فرما روائی دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا اس پر اپنی قوت قاہرہ استعمال کرنا یعنی ساورنٹی استعمال کرنا اس کو اپنا غلام اور تابع امر بنانا مثلا کہتے ہیں دین ای قہرہم علی القاع یعنی لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا یعنی میں نے ان کو مغلوب کیا اور وہ متی ہو گئے دن ہم فدانو ای قہر تہم فاؤ دلت القوم ای ذللتهم زلل میں نے فلاں گروہ کو مسخر کر لیا اور غلام بنا لیا دان الرجل اذا عز فلاں شخص عزت والا اور طاقت والا ہو گیا ویسے ہی میں نے اس کو ایسے کام پر مجبور کیا جس کے لیے وہ راضی نہ تھا دین فلان اذا حمل على مکروہ فلاں شخص اس کام کے لیے بزور مجبور کیا گیا دنت ہو ای سست ہو و ملخت ہو یعنی میں نے اس پر حکم چلایا اور فرما روائی کی دینت ہو القوم و لیت ہو یعنی میں نے لوگوں کی سیاست و حکمرانی فلاں شخص کے سپرد کر دی اس معنی میں حتیہ اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے تو اپنے بچوں کے معاملات کی نگراں بنائی گئی تھی آخرکار تو نے انہیں آٹے سے بھی زیادہ باریک کر کے چھوڑا حدیث میں آتا ہے نفسه مندان لما بعد الموت یعنی مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کے لیے نفع بخش ہو اسی معنی کے لحاظ سے دیان اسی کو کہتے ہیں جو کسی ملک یا قوم یا قبیلے پر غالب اور قاہر ہو اور اس پر فرما روائی کرے چنانچہ آشا الحرمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے یا سید الناس و یا دیان العرب اور اسی لحاظ سے مدین کے معنی غلام اور مدینے کے معنی لونڈی اور ابن مدینہ کے معنی لونڈی زادے کے آتے ہیں قرآن کہتا ہے فلولا ان کن تم غیر ان کن تم صادقین صورت الواقعہ یعنی اگر تم کسی کے مملوک تابع ماتحت نہیں ہو تو مرنے والے کو موت سے بچا کیوں نہیں لیتے جان کو واپس کیوں نہیں پلٹا لاتے دو اطاعت بندگی خدمت کسی کے لیے مسخر ہو جانا کسی کے تحت امر ہو جانا کسی کے غلبہ و قہر سے دب کر اس کے مقابلے میں ذلت قبول کر لینا چنانچہ کہتے ہیں دن تہم فدانو اے قہر تو ہم یعنی میں نے ان کو مغلوب کر لیا اور وہ لوگ متی ہو گئے دن تو رجلا اے خدم یعنی میں نے فلاں شخص کی خدمت کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریش کو ایک ایسے کلمے کا پیرو بنانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لے تو تمام عرب اس کا تابع فرمان بن جائے اور اس کے آگے جھک جائے اسی معنی کے لحاظ سے اطاعت شعار قوم کو قوم دین کہتے ہیں اور اسی معنی میں دین کا لفظ حدیث خوارج میں استعمال کیا گیا ہے من من الدین مروق الرمیہ تین شریعت قانون طریقہ کے شملت رسم و عادت مثلا کہتے ہیں ما زال ذالک دینی و ویدنی یعنی یہ ہمیشہ سے میرا طریقہ رہا ہے یقال دانا یعنی آدمی خواہ برے طریقے کا پابند ہو یا بھلے طریقے کا اذا اعتاد خیرن او شرا دونوں صورتوں میں اس طریقے کو جس کا وہ پابند ہے دین کہیں گے حدیث میں ہے کانت قریش و ومن دان بین قریش اور وہ لوگ جو ان کے مسلک کے پیرو تھے ایک اور حدیث میں ہے انہ علیہ السلام خان علی دین قومی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے یعنی نکاح طلاق میراث اور دوسرے تمدنی اور معاشرتی امور میں انہی قائدوں اور ضابطوں کے پابند تھے جو اپنی قوم میں رائج تھے چار اجزائے عمل بدلہ مکافات فیصلہ محاسبہ چنانچہ عربی میں مثل ہے کما تدین تدان یعنی جیسا تو کرے گا ویسا بھرے گا قرآن میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے ان لمدین کیا مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جانے والا ہے اور ہمیں بدلہ ملنے والا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حدیث میں آتا ہے لا تسب السلطان فإن كان لا بد فقولوا اللهم دنهم كما يدينون اپنے حکمرانوں کو گالیاں نہ دو اگر کچھ کہنا ہی ہو تو یوں کہو کہ یا اللہ جیسا یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی تو ان کے ساتھ کر اس معنی میں لفظ دیان بمانا قاضی و حاکم عدالت آتا ہے چنانچہ کسی بزرگ سے جب حضرت علی کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ امت کے سب سے بڑے قاضی تھے کھانا دیا نہادی الامہ بعد نبی قرآن میں لفظ دین کا استعمال ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ دین کی بنیاد میں چار تصورات ہیں یا بالفاظ دیگر یہ لفظ عربی ذہن میں چار بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے ایک غلبہ و تسلط کسی زی اقتدار کی طرف سے دو اطاعت تعبد اور بندگی صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سے تین قاعدہ و ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے چار محاسبہ اور فیصلہ اور جزا و سزا انہی تصورات میں سے کبھی ایک کے لیے اور کبھی دوسرے کے لیے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے مگر چونکہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصورات پوری طرح صاف نہ تھے اور کچھ بہت زیادہ بلند بھی نہ تھے اس لیے اس لفظ کے استعمال میں ابہام پایا جاتا ہے اور یہ کسی باقاعدہ نظام فکر کا اصطلاحی لفظ نہ بن سکا قرآن آیا تو اس نے اس لفظ کو اپنے منشا کے لیے مناسب پا کر بالکل واضح و متعین مفہومات کے لیے استعمال کیا اور اس کو اپنی مخصوص اصطلاح بنا لیا قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب چار اجزاء سے ہوتی ہے ایک حاکمیت و اقتدار اعلیٰ دو حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و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 یعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود سر اطاعت جھکاؤں آگے کہو میں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا تم کو اختیار ہے اس کے سوا جس کی بندگی چاہو اختیار کرتے پھرو اور آگے اور جو لوگ تاغوت کی بندگی کرنے سے پرہیز کریں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کریں ان کے لیے خوشخبری ہے ان انزلنا انزل نہ بالحق کتاب بالحق اللہ مخلص اللہ الدین للہ الدین الخالص صورت الزمر ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق نازل کر دی ہے لہٰذا تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرو خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبَ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ صورت النحل زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے اور دین خالص اسی کے لیے ہے پھر کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے تقوا کرو گے أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون سورة آل عمران کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کا دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ اللہ کی متع فرمان ہیں اور اسی کی طرف ان کو پلٹ کر جانا ہے البینہ اور ان کو اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی بندگی کریں ان تمام آیات میں دین کا لفظ اقتدار اعلیٰ اور اس اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت و بندگی قبول کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حاکمیت فرما روائی حکمرانی اللہ کے سوا کسی کے تسلیم نہ کرے اور اپنی اطاعت و بندگی کو اللہ کے لیے اس طرح خالص کر دے کہ کسی دوسرے کی مستقل بذات بندگی و اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریک نہ کرے دین بمانا سوم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين سورة يونس كهو اے لوگو اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو لو سنو میں ان کی بندگی عبادت نہیں کرتا جن کی بندگی و اطاعت تم اللہ کو چھوڑ کر کر رہے ہو بلکہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اسی اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تو یکسو ہو کر اسی دین پر اپنے آپ کو قائم کر دے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم سورہ یوسف حکمرانی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ اور پھر آگے ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم اور آگے بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم پھر آگے فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون سورة الروم زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کے متیع فرمان ہیں آگے وہ تمہیں سمجھانے کے لیے خود تمہارے اپنے معاملے سے ایک مثال پیش کرتا ہے بتاؤ یہ غلام تمہارے مملوک ہیں کیا ان میں سے کوئی ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں تمہارا شریک ہے کیا تم انہیں اس مال کی ملکیت میں اپنے برابر حصے دار بناتے ہو کیا تم ان سے اپنے ہم چشموں کی طرح ڈرتے ہو آگے سچی بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ علم کے بغیر محض اپنے تخیلات کے پیچھے جا رہے ہیں آگے پس تم یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس دین پر قائم کر دو اللہ نے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی کو اختیار کر لو اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدلا نہ جائے یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدت ولا تأخلکم بہما رعفت فی دین اللہ سورة النور زانیہ اور زانی دونوں کو سو سو کوڑے مارو اور اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم سوره التوبه اللہ کے نوشتے میں اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہی چلی آ رہی ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرام ہیں یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك دین الملک سورہ یوسف اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر نکالی اس کے لیے جائز نہ تھا کہ اس بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑتا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم قطل ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم صورت الانعام اور اس طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو ایک خوشائند فعل بنا دیا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کو مشتبہ بنائیں کیا الدین انہوں نے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین کی قسم سے ایسے قوانین بنا لیتے ہیں جن کا اللہ نے عزن نہیں دیا جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے لکم دین اکم ولی دین سورة القافر تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ان سب آیات میں دین سے مراد قانون ضابطہ شریعت طریقہ اور وہ نظام فکر و عمل ہے جس کی پابندی میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اگر وہ اقتدار جس کی صنعت پر کسی ضابطہ و نظام کی پابندی کی جاتی ہے خدا کا اقتدار ہے تو آدمی دین خدا میں ہے اور اگر وہ کسی بادشاہ کا اقتدار ہے تو آدمی دین بادشاہ میں ہے اگر وہ پنڈتوں اور پروہتوں کا اقتدار ہے تو آدمی انہی کے دین میں ہے اور اگر وہ خاندان برادری یا جمہور قوم کا اقتدار ہے تو آدمی ان کے دین میں ہے غرض جس کی سند کو آخری سند اور جس کے فیصلے کو منتہا کلام مان کر آدمی کسی طریقے پر چلتا ہے اسی کے دین کا وہ پیرو ہے دین بمانا چہاروں انما توعدون لصادق وان الدین لواقع سورة الزاریات وہ خبر جس سے تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے یقیناً سچی ہے اور دین یقیناً ہونے والا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علا طعام المسکین سورة المعون تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر للہ الانفطار تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے ہاں تم کیا جانو کیا ہے یوم الدین وہ دن ہے جب کہ کسی متنفس کے اختیار میں کچھ نہ ہوگا کہ دوسرے کے کام آ سکے اس روز سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ان آیات میں دین بمانہ محاسبہ و فیصلہ و جزائے اعمال استعمال ہوا ہے دین ایک جامع اصطلاح یہاں تک تو قرآن اس لفظ کو قریب قریب انہی مفہومات میں استعمال کرتا ہے جن میں یہ اہل عرب کی بول چال میں مستعمل تھا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے اور اس سے ایک ایسا نظام زندگی مراد لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لے اور اس کے حدود ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے اور اس کی فرما برداری پر عزت ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خاری اور سزا سے ڈرے غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے نظام پر حاوی ہو موجودہ زمانے کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے لیکن ابھی تک اس کو دین کے پورے معنوی حدود پر حاوی ہونے کے لیے مزید وسعت درکار ہے حسب ذیل آیات میں دین اسی اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ یوم آخرت کو کو مانتے ہیں نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہیں صورت التوبہ اس آیت میں دین حق اصطلاحی لفظ ہے جس کے مفہوم کی تشریح واضح اصطلاح جل شانہ پہلے تین فقروں میں خود کر دی ہے ہم نے ترجمے میں نمبر لگا کر واضح کر دیا ہے کہ لفظ دین کے چاروں مفہوم ان فقروں میں بیان کیے گئے ہیں اور پھر ان کے مجموعے کو دین حق سے تعبیر کیا گیا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد سورة المؤمن فرعون نے کہا چھوڑو مجھے میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور اب پکارے وہ اپنے رب کو مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں فساد کھڑا نہ کر دے قرآن میں قصہ فرعون و موسا کی جتنی تفصیلات آئی ہیں ان کو نظر میں رکھنے کے بعد اس عمر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہاں دین مجرد مذہب کے معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ ریاست اور نظام تمدن کے معنی میں آیا ہے فرعون کا کہنا یہ تھا کہ اگر موسا اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو اسٹیٹ بدل جائے گا جو نظام زندگی اس وقت فرائنہ کی حاکمیت اور رائج الوقت قوانین و رسوم کی بنیادوں پر چل رہا ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا اور اس کی جگہ یا تو دوسرا نظام بالکل دوسری ہی بنیادوں پر قائم ہوگا یا نہیں تو سرے سے کوئی نظام قائم ہی نہ ہو سکے گا بلکہ تمام ملک میں بد نظمی پھیل جائے گی ان دین عند اللہ الاسلام سورہ آل عمران اللہ کے نزدیک دین تو دراصل اسلام ہے دینا فلن غیرامی دین سورہ آل عمران اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سورة التوبة وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو صحیح رہنمائی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے اگرچہ شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سُورَةُ الْأَنفَالِ اور تم ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین بالکلیہ اللہ ہی کا ہو جائے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا سورة النصر جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اب اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے ان سب آیات میں دین سے پورا نظام زندگی اپنے تمام اعتقادی نظری اخلاقی اور عملی پہلوؤں سمیت مراد ہے پہلی دو آیتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صحیح نظام زندگی صرف وہ ہے جو خود اللہ کی اطاعت و بندگی پر مبنی ہو اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیاد کسی دوسرے مفروضہ اقتدار کی اطاعت پر ہو مالک کائنات کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہے اور وہ فطرتن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان جس کا مخلوق مملوک اور پروردہ ہے اور جس کے ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے وہ تو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اس کے سوا کسی دوسرے اقتدار کی بندگی و اطاعت میں زندگی گزارنے اور کسی دوسرے کی ہدایات پر چلنے کا حق رکھتا ہے تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اسی صحیح و برحق نظام زندگی یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور اس کے مشن کی غایت یہ ہے کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظاموں پر غالب کر کے رہے چوتھی آیت میں دین اسلام کے پیرووں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا سے لڑو اور اس وقت تک دم نہ لو جب تک فتنہ یعنی ان نظامات کا وجود دنیا سے مٹ نہ جائے جن کی بنیاد اللہ سے بغاوت پر قائم ہے اور پورا نظام اطاعت و بندگی اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے پانچویں آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ تیئیس سال کی مسلسل جد و جہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری اخلاقی و تعلیمی تمدنی و معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معمور کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے لہٰذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس تیئیس سال کے زمانہ خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما دے